اور نماز کے ذریعے سے ان اللہ معاون بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اوپر بیان ہوا جہاں پر پچھلا درس ختم ہوا فض قرونی اد قرکم وش قرولی ولا تک فرون تو تم یاد کرو مجھے میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو ولا تک اور میری نہ شکری نہ کرو اس کے فوراً بعد یہ فرمانا اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے یقیناً اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی حادثہ پیش آیا کوئی مسئلہ پیش آیا جہاں اللہ سے مدد حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئی سوال پیدا ہوا کیسے مدد حاصل کریں جواب دیا ڈٹ جاؤ اللہ کو ڈٹ جانے اور استقامت سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے صبر کرو اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ پروردگار صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے واقعہ کیا پیش آیا حادثہ کیا پیش آیا اللہ کو یاد کیا تو اللہ کو یاد کرنے سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی اس کے لیے حضرت کاب ابن عجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو داود شریف والی وہ روایت ذہنوں میں تازہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کے چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار دیکھے سمجھ گئے کہ کافی وقت سے لگتا ہے کچھ کھایا نہیں دوڑ کر گئے کھجوروں کے ایک باغ میں مزدوری کی باغ یہودی کا تھا اس نے بہت سخت شرطوں کے ساتھ مزدوری کا اقرار کیا ایک بالٹی کنویں سے نکالو اور لا کر کے میرے باغ میں ڈالو اس کے بدلے میں ایک کھجور ملے گی ساری رات محنت کرتے رہے اتنی کھجوریں ہو گئیں کہ دامن بڑھ گیا وہ سب کھجوریں لائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دی آپ نے فرمایا کاب تجھے کس بات نے اس کام کے کرنے پر مجبور کیا عرض کیا آپ کی محبت نے اور کسی چیز نے نہیں آپ نے فرمایا سوچ کر بتاؤ کیا کہہ رہے ہو پھر یہی جواب دیا آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا سوچ کر جواب دو پھر یہی عرض کیا آپ نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو پھر اس کے لیے منتظر رہو کہ مصیبتیں تمہاری طرف کس طرح آئیں جس طرح پہاڑ سے گڑ گڑ گڑ گڑ کرتا ہوا پانی نیچے اترتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ کے دین کو اپناتا ہے اس کی طرف پھر آزوائے نمائشیں متوجہ ہوتی ہیں مصیبتیں اس کی طرف بڑھتی ہیں پریشانیاں اس پر آتی ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا بہت سنا آپ نے اس آیت کو مقررین حضرات سے واعظین سے لیکن اگلا جملہ نہیں سنا جو مجھے یاد کرے گا میرے دین پر عمل کرے گا یہ کانٹوں کا راستہ یہ مصیبتوں کا راستہ یہ پریشانیوں کا راستہ ہے پھر مصیبتیں ان کو گھیریں گی پریشانیاں ان کو چھکڑیں گی ایسے وقت میں کیا کریں کہا نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو ان اللہ ماسفہ بھی اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے شرک پسند طبیعتوں نے جو اس آیت سے معنی نکالا وہ میں نے آپ کو یا کنستعین میں عرض کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ خدا سے مدد مانگنے کے لیے کہاں کہا نماز سے اور صبر سے بھی مدد مانگی جاتی ہے استغفر اللہ اگر یہ معنی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ قرآن آپس میں ٹکرا گیا حالانکہ نہ تو اس کا یہ مفہوم ہے صبر کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کی پوجا کریں اور اس سے مدد مانگیں نماز کوئی چیز نہیں کہ اس کی عبادت کریں اور اس سے مدد مانگیں ان دو چیزوں کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے جہاں تک مدد مانگنی ہے وہ یا نستعین بس تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جو بھی اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے آزمائش اس پر آئیں گے الحق بھی کھو اور سوری بھی نہ پاؤ سبيل الله اموات کتنی مصیبتیں آئیں گی اتنی بھی آ سکتی ہیں کہ اس راستے میں جان چلی جائے اور کیوں جائے گی وہ دسویں پارے میں سورت التوبہ میں اس کا جواب دیا گیا ان اللہ من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ جو شخص ایمان قبول کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جان اور مال کا سودا کرتا ہے نہ جان میری نہ مال میرا تیرا دیا ہوا ہے مگر تیرے راہ میں اس کو اپنا نہیں سمجھوں گا لوٹا دوں گا جہاں تقاضہ ہوگا بدلے میں کیا ملے گا الْجَنَّةِ اس کے بدلے میں جنت ملے گی تو اگر جان کے جانے کا نمبر آ جائے آ سکتا ہے تو اس جان کو گئی ہوئی نہ سمجھو جو جان چلی جائے یہ نہ سمجھو کہ جان چلی گئی بلکہ جو چلی جائے اسی کو سمجھو کہ وہ مل گئی مت کہو ان لوگوں کے لیے جو قتل کیے جائیں اللہ کے راستے میں اموات ان کے وہ مردہ ہیں تم نے سمجھا کہ ان کی جان چلی گئی وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے بل احیاء ولا کلّا تشعرون بلکہ وہ زندہ ہیں ولا کل تشعرون لیکن ان کو کیسی زندگی ہے وہ تم سمجھ نہیں سکتے وہ عالم برزخ کی زندگی ہے انبیاء بھی زندہ ہیں صلحہ اور عدقیہ بھی زندہ ہیں اور شہدا کی زندگی کا تو قرآن کریم نے اعلان کیا ہے لیکن یہ برزخ والی زندگی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی بیوی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کا شوہر زندہ ہے اس کی جائیداد کو نہیں بانٹا جا سکتا اس لیے کہ اس کا شوہر زندہ ہے نہیں ظاہری طور پر انتقال ہو چکا ہے ایسی زندگی ہے تا شہروں جس کو تم نہیں سمجھ سکتے اور شہید قطب رحمت اللہ علیہ کی تفسیر فی ظلال قرآن انہوں نے اس کا ایک جذباتی معنی بھی یہ بھی کیا بل احیاؤں وہ زندہ ہے یعنی اس راہ میں جان دینے والا ہی زندہ رہتا ہے اس کی تحریک زندہ رہتی ہے اس کی سوچ زندہ رہتی ہے اس کا عقیدہ زندہ رہتا ہے یزید زندہ رہ کر بھی مر جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو کر بھی زندہ رہتے ہیں اور قیامت تک ان کی سوچ زندہ رہے گی تابندہ رہے گی اس کے گھر والوں کو تعزیت کی ضرورت نہیں بلکہ خوشخبری دینے کی ضرورت ہے اس پر رونے کی ضرورت نہیں بلکہ خوشی منانے کی ضرورت ہے بل احیاء اس لیے کہ وہ زندہ ہے ولیکن لا تشعرون مگر تم سمجھتے نہیں ہو کیوں یہ مصیبتیں آتی ہیں اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کو یاد کرنے سے فرمایا جنت کا وعدہ ہے جنت کے لیے آزمائشیں ضرور آئیں گی پہلے دیکھا جائے گا کچا ہے یا پکا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم ضرور بز ضرور آزمائیں گے تم کو بشی من الخوف کچھ خوف کے ذریعے سے شعین کچھ خوف کے ذریعے سے ول اور کچھ بھوک کے ذریعے سے ونقص من الاموال اور کچھ مالوں کی کمی کے ذریعے سے والانفس اور کچھ جانوں کی کمی کے ذریعے سے والثمرات اور کچھ پھلوں کی کمی کے ذریعے سے بشی کچھ کہا یہ نہیں کہ جو ایمان قبول کرے گا اس کا سب کچھ لٹ جائے گا تھوڑے جھٹکے لگیں گے کسی کا بیٹا مرے گا کسی کا بھائی مریں گے کسی کا شوہر کسی کی بیوی مرے گی کسی کا مال کا نقصان ہوگا اور کسی کی جان کا نقصان ہوگا بشیر الصابرین اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو اور صبر کرنے کا ایک مفہوم تو ہمارے یہاں ہے کہ بلند مرتبے کی تلاش ہے نہ ملے تو چھوٹے پر ہی صبر کر لو اس کو عربی میں صبر نہیں کہتے عربی میں صبر کہتے ہیں مسائل سے ٹکرا جانا حالات سے ٹکرا جانا اور اپنی منزل کو نہ چھوڑنا شیطان کا مقابلہ کرنا وہ وسوسے لا رہا ہے عجیب الجھنے پیدا کر رہا ہے ان تمام سے ٹکرا جانا اور خلاصے کے طور پر تین چیزوں کا نام صبر ہے الصبر على الطاعه سب سے پہلے اللہ کی نیکی کرنے کے لیے ڈٹ جانا لوگ مذاق اڑائیں گے کوئی لباس کا مذاق اڑائے گا کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے گا اڑاتے اڑاتے رہو لا یخافون لو مت لائن یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں شرماتے ہیں دوسرے نمبر پر وہ صبر الْمَعْصِيَةِ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈٹ جانا چاروں طرف سے گناہ دعوت دیں گے کوئی ادھر کھینچے گا کوئی ادھر کھینچے گا کوئی رشوت کے لیے کہے گا کوئی چوری کی دعوت دے گا کوئی بے حیائی اور بدکاریوں کی دعوت دے گا ان گناہوں سے بچنے کے لیے ڈٹ جانا دو باتیں ہو گئیں جب نیکی کرنے کے لیے ڈٹ جائیں گے گناہوں سے بچنے کے لیے ڈٹ جائیں گے تو پھر مصیبتیں اور پھر پریشانیاں گھیریں گی تو وہ سب شدائد مصیبتوں پر ڈٹ جانا ان کے سامنے سر نگونے نہیں ہونا کتنی مصیبتیں آ جائیں پریشانیاں آ جائیں کوئی اطلاع دے تیرا بھائی مرا کوئی اطلاع دے تیرا بیٹا مرا کوئی اطلاع دے تیرا شوہر مرا کوئی اطلاع دے تیرا باپ مرا سب پر کہیے الیہ راجعون اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے کوئی پرواہ نہیں یہ کہا ایک خاتون نے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہا گیا کہ تمہارے شوہر بھی تمہارے والد بھی اور تمہارے بھائی بھی سب کام آ گئے انہوں نے کہا فل مصیبت بعد کا آپ کے بعد ساری مصیبتیں آسان ہیں کوئی پریشانی نہیں آپ تو موجود ہیں نا وبشر الصابرین خوشخبری دے دیجئے ڈٹ جانے والوں کو کون ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ وہ جن کو اصابت جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت پہنچنے والی اذا اصابتهم جب پہنچتی ہے ان کو پہنچنے والی یعنی کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے قالوا انا للہ و انا راجعون وہ کہتے ہیں انا للہ ہم بے شک اللہ ہی کے لیے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں یعنی جانے والا چلا گیا میں بھی تو اللہ کے لیے ہوں اللہ نے بھیجا تھا اب اللہ نے بلا لیا اس کے دین کے کام آ گیا لوٹ کر کے ہم کو وہاں جانا ہے وہیں جا کر ملاقات ہو جائے گی محشر کے میدان میں ہو جائے گی حوض کوثر پر ہو جائے گی میزان یا پلسرات پر ہو جائے گی نہیں تو جنت میں ملاقات ہو جائے گی اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولائک یہ ہے وہ طبقہ علیہم صلوات ان پر رحمتیں ہیں ان پر مہربانیاں ہیں من رب ان کے رب کی طرف سے وہ رحمہ اور خصوصی رحمت ہے خاص رحمت ہے اللہ علیہم صلوات مغفرت بخشش تب ہو گیا ورحمت اور خاص مہربانی ہے درجوں کی بلندی ہے وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور جو اس طرح ڈٹ جائیں اللہ کے راستے میں ادائی هُمُ الْمُحْتَدُونَ بس یہی ہدایت پانے والے ہیں اللہ کے دین پر کس طرح انسان ڈٹ جاتا ہے اور کس طرح حالات کا سامنا کرتا ہے اس کے لیے آگے مثال پیش کی جی آ رہی ہے صحابہ کرام کی ایمان قبول کیا ہر قسم کے کفر اور شرک سے برات کا اظہار کیا یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے تشریف لائے تو طواف کے فوراً بعد سعی کی جاتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان فوراً خیال آیا کہ صفا اور مروہ کے اوپر تو دور جہالت میں دو بت رکھے ہوئے تھے صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ اور لوگ صحیح کرتے تھے تو جب صفا پر پہنچتے تھے تو اصاف کو چاٹ لیتے تھے مروہ پر پہنچتے تھے تو نائلہ کو بوسا دے دیتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان بتوں کی یادگار ہو ہم تو ایک پروردگار کو مان چکے ہیں صرف اس کے گھر کے گرد گھومنے والے ہیں کہیں یہ شرک نہ ہو جائے فوراً آیت نازل نازر فرمائے یہ شرک نہیں ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا عشق میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے ذرا سا خیال آ گیا کہ اس کے اوپر بت ہوتے تھے آج بے شک بت نہیں ہیں اور سب کو یہ تاریخی پس منظر معلوم ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترم حضرت حاجرہ نے دوڑ لگائی تھی لیکن پھر بھی سوچا کہیں بتوں کی یادگار نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا گیا قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی فرمایا یہ بتوں کی یادگار نہیں ان صفا و مروا شعائر اللہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے شاعر کس کو کہتے ہیں وہ خاص چیز جس کا کسی کے ساتھ خاص تعلق ہے کہ اس کا نام سنتے ہی دوسری چیز یاد آ جاتی ہے جن چیزوں کو سنتے ہی اور جن کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے ان کو بھی شاعر اللہ کہا گیا کعبہ کو دیکھتے ہیں اللہ یاد آتا ہے قرآن کو دیکھتے ہیں اللہ یاد آتا ہے نماز کو دیکھتے ہیں اللہ یاد آتا ہے یہ صفا اور بھی شاعر اللہ میں سے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو فوراً خیال آتا ہے کہ ایک بندی تھی جنہوں نے سب کچھ تج دیا تھا اللہ کے لیے یہاں تک کہ ان کے شوہر ان کو اس جنگل میں چھوڑ کر گئے تھے جہاں نہ پانی تھا نہ گھاس نہ کچھ کھانے کے لیے تو وہ پانی کی تلاش میں دوڑی تھی صفا سے مروا تک اور مروا سے صفا تک پھر صفا سے مروا پھر مروا سے صفا سات چکر لگائے تھے اپنے بل بلاتے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر اور اس کے بعد پروردگار نے بیٹے کو پانی عطا کر دیا تھا جبرائیل تشریف لے آئے پر مارے اور ان کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی نکل آیا یہ تو اللہ کی اس سچی محبت کرنے والی بندی کی نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کی نشانی ہے اللہ کے شاعر میں سے ہے یہ شرک میں سے نہیں فون حج چل تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے ابھی اتنا مارا یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں ان یطوف بہما کہ وہ ان دونوں کا طواف کر لے وہ من اور جو کوئی طواف کرے اور جو کوئی نیکی کا کام کرے اپنی مرضی سے وہ من تطوع کے معنی خود نیکی کا کام کرنا آگے خیرن آ گیا تجرید کر لیجئے تطوع کا معنی کیجئے کرے اور خیرن کا معنی کیجئے نیکی ومن تطوع اور جو کوئی اپنی مرضی سے کرے خیرن نیکی کا کام فان اللہ شاکر علیم تو بے شک اللہ تعالی شکر کرنے والا لیکن اللہ جب شکر کرتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے بندوں کے کاموں کی وہ قدر کرتا ہے جو جس نے نیکی کی اس کی قدر کرنے والا ہے علیم اور نیکی کو جاننے والا ہے وہ نیکی بھول نہیں جائے گی یہاں یہ فرمایا کہ جو حج کرے یا کوئی عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا چکر کر لے ان دونوں کا طواف کرے یعنی صحیح کر لے چکر کر لے کوئی گناہ نہیں تو پھر ذہنوں میں بات آئے گی تو ضروری بھی نہیں ہے کر لے تو ٹھیک ہے گناہ نہیں ہے لیکن ضروری بھی نہیں ہے گناہ صرف اس پس منظر میں فرمایا صحابہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بتو کی یادگار ہے کہیں گناہ نہ ہو جائے کہا گناہ نہیں بلکہ نیکی ہے اور بلکہ ضروری ہے جو طواف کرے گا بیت اللہ کا جب تک ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے چکر کرنے کے بعد وہ جہاں ان کی اہلیہ اللہ کی محبت میں دوڑی تھی وہاں دوڑ نہیں لائے گا تب تک اس کا طواف ہی قبول نہیں ہوگا فمن حج البیت بھئی مگر اس کی اپنی شرطیں ہیں کون سا ایسا طواف ہے جس کے بعد صحیح کرنا ضروری ہے عام طواف کی بات نہیں ہے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 کہ آخری پیمبر کا قبلہ کعبہ ہوگا اور اس کے گرد ہوگا اور صفا اور مروہ کے درمیان ہوگی یہی اس پیمبر کی نشانی ہوگی لیکن اس کو وہ چھپاتے تھے ان الدین یکتمون انہی انہیں کی طرف اشارہ کیا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا جو ہم نے اتارا من البینات واضح نشانیوں میں سے والہدا اور جو ہم نے ہدایت میں سے اتارا من بعد ما اس کے بعد کے ہم نے اس کو کھول کھول کر بیان کر دیا لوگوں کے لیے کتاب ہی کتاب میں پھر بھی چھپاتے ہیں ہم نے ظاہر کر دیا اظہار ہو گیا اس کا پھر بھی چھپا رہے ہیں یلعنہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور اللہ کی لعنت کا مطلب اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کرتا ہے وہ یل اللہ اور لانت کرنے والے ان پر لانت کرتے ہیں اور وہ کیا لانت کرتے ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے لیکن اس کی رحمت کا دروازہ اب بھی کھلا ہے الین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی وہ اصلاح اور جنہوں نے اپنا حال درست کر لیا وہ اور جنہوں نے بیان کر دیا فولا اولا ہی تو یہ ہیں وہ لوگ جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں تابہ کے بعد الا آئے تو توبہ کرنا اور تابہ کے بعد الا آئے تو توبہ قبول کرنا توجہ کرنا لیکن یہاں توبہ کے لیے دو باتیں بیان فرمائیں ایک تو توبہ کرے وہ اصلہ ہو اور اپنا حال درست کر لے ایک آدمی کہتا ہے بہت غلطی ہوگی توبہ توبہ توبہ مگر جیسا تھا ویسے کا ویسا پہلے جو گناہ کر رہا تھا پھر بھی وہی گناہ دوسروں سے کہتا جاتا ہے میرے لیے دعا کر میں بڑا پریشان ہوں تو مگر حالت آپ نے درست نہیں کر رہا جو حالت تھی وہیں کی وہیں جن گناہوں میں مبتلا تھا وہی گناہوں میں اب بھی مبتلا ہے یہ کوئی توبہ نہیں وہ اپنا حال درست کرے یہ شرط ہے وہ بین اور بیان کرے واضح کرے لوگوں کے سامنے یہ اس شخص کے لیے ہے جو حق کو چھپاتا تھا آج تک دوسروں کو کفر و شرک کی دعوت دیتا تھا اب اگر وہ ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سب کے سامنے بیان کرے کہ جتنی میں نے تقریریں کی تھیں وہ سب غلط تھیں وہ سب فراڈ اور دھوکہ تھا سچا دین یہی ہے کیوں اس لیے کہ اگر یہ اظہار نہیں کرے گا تو یہ خود تو دین قبول کر گیا لیکن جو اس کی وجہ سے بے دین ہوئے ان کا کیا بنے گا اس نے ہزاروں کو گمراہ کیا گویا انسانوں کے دو طبقے ہیں ایک وہ طبقہ جو گمراہ ہوتا ہے اور جو خود گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے وہ توبہ کر لے اور کسی شخص کو اس کی توبہ کا علم نہ ہو لیکن اپنا حال درست کر لے اس کی توبہ موتبر ہے دوسرا وہ جس نے دوسروں کو گمراہ کیا اس کی توبہ تب موت پر ہوگی جب وہ لوگوں کے سامنے علل اعلان کہے گا کہ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا سچ یہ ہے عَلَيْهِمْ یہ ہیں وہ لوگ جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بے پناہ رحم کرنے والا اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ رحیم کے دوسرے معنی بار بار رحم کرنے والا پھر اشارہ ہے توبہ کی پھر توبہ ٹوٹ گئی پھر توبہ کر پھر رحم کروں گا پھر توبہ کی پھر ٹوٹ گئی پھر توبہ کر پھر رحم کروں گا ہیں ہر چیک کر دی باز آ جتنے گناہ کیے ہیں باز آ جا پھر توبہ کر پھر میرا در کھلا ہے شک یہ ہے کہ جب بھی توبہ کرے سچے دل سے توبہ کرے اپنے حال کو درست کرے وہ توبہ نہیں توبہ توبہ توبہ توبہ حالت بھی وہی حال بھی وہی کام بھی وہی اے اللہ میری توبہ اس سے یہ کیا توبہ ہے ان الذين كفروا وماتوا هم كفار بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ماتو اور وہ مر گئے وہ کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے انکار کرنے والے ہی رہے اولئک علیہم لعنت اللہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا والملائکہ اور فرشتوں کی ان پر لانت ہے وہ دعائیں کرتے ہیں ان کو اللہ کی رحمت نصیب نہ ہو والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی ان پر لانت ہے خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ یہ اس میں رہیں گے کس میں لانت میں رہیں گے لانت سے مراد یہاں پر لانت کے نتیجے میں رہیں گے لانت کا نتیجہ کیا نکلے گا جہنم میں جائیں گے ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ہمیشہ جہنم میں رہیں گے مرتے دم تک کفر پر ڈٹے رہے بار بار ان کو جھنجوڑا گیا توبہ کرو توبہ کرو نہیں کی یہاں تک کہ کفر پر مر گئے لا يخفف عنهم العذاب اب ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا ولا هم ينظرون اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم مقصود کیا ہے کہنا کیا چاہتے ہیں صرف ایک پروردگار کو عبادت کے لیے منتخب کرو یہ مانو کہ صرف عبادت کے لائق وہی ہے کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا ہے صفا اور مروا کی دوڑ اسی لیے ہے اور بیت اللہ کے چکر اسی لیے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پیچھے ہوا ان کا دعائیں اسی لیے ہیں وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ تم واحد اور تمہارا معبود وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے الہ واحد ایک ہی معبود ہے لا ہو نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق ہو سوائے اس کے بس وہی ہے اس کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں یہ بھی عجیب کرشمہ ہے اللہ کے سوا جن جن کو حاجت روا اور مشکل کشا اور لائق عبادت سمجھا گیا کوئی ایک ایسا نہیں کہ یہ کہا گیا ہو کہ بس یہی ہے بلکہ جس نے ایک کو مانا اس نے ہزاروں کو مانا بلکہ بتیس کروڑ کو مانا اللہ ایسا ہے کہ وہ اکیلا ہے بس اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں کیوں اور رحمان بے پناہ رحم کرنے والا بس وہی ہے اسی کے رحم سے کائنات وجود میں آئی ہے تو اس کے سوا کوئی دوسرا ہوتا ہے الرحیم بار بار رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق اور ہو سکتا ہے گویا الہ واحد اور لا الہ الا ہو یہ دعویٰ تھا اللہ ایک ہے دلیل پیش کی کیوں ہے کہ الرحمن الرحیم یہ صفتیں تنہا اس کی ہیں اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں بن سکتا ہے مگر یہ بہت گہری سستیں ہیں مطلب یہ دلیل بہت گہری ہے اب موٹی دلیل پیش کی جاتی ہے اکثر ایسا کیا جاتا ہے ایک گہری دلیل ہوتی ہے جس کو بہت غور کرنے کے بعد سمجھا جا سکتا ہے اور پھر ایک موٹی دلیل پیش کی جاتی ہے موٹی دلیل کیا ہے ان نفی خلق بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں وقت لا اور رات کے ون نہار اور دن کے بدلنے میں اختلاف میں اختلاف میں یہ بھی ہوا رات آئی دن گیا دن آیا رات گئی اور یہ بھی اختلاف میں ہے رات گھٹی دن بڑھا اور دن گھٹا رات بڑھی پل فل قلتی تجریف البحر اور ان کشتیوں میں اللہ تی تجریف البحر جو چلتی ہیں سمندروں میں ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں اور اس نے جو نازل کیا اتارا پروردگار نے آسمان سے اوپر سے مما ان پانی فاحیا به الارض پھر زندہ کیا اس نے اس پانی کے ذریعے سے الارض زمین کو بعد موتها اس کے مرنے کے بعد زمین مر چکی تھی سوکھ چکی تھی گھاس خوں سب ختم ہو چکا تھا وہ من کل دابا اور پھیلا دیا اس نے فیحا زمین کے اندر من کل دابا ہر ایک زندہ چیز کو ان تمام چیزوں میں وہ تصریف رہی اور ہواؤں کے الٹنے پلٹنے میں آنے جانے میں جھولنے میں وہ صحاب المسخر اور ان بادلوں میں المسخر جو لٹکائے ہوئے ہیں بین السماء والارض آسمان اور زمین کے بیچ میں ان تمام چیزوں میں لآیات ضرور بے زبردست نشانیاں ہیں اس کی توحید کی نشانی آسمان کے پیدا کرنے پر غور کرو کیا کوئی دوسرا آسمان بنا سکتا ہے کوئی ہے ایسا دیوی دیوتا کوئی پروردگار کے مقابلے میں جو کہ آسمان میں نے بنایا اور ور اور زمین کے بنانے میں ہے کوئی جو کہے میں نے زمین بنائی ہے وقت اختلاف ذہنی اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ رات اور دن کا نظام میرے پاس ہے میں اس کو گھٹاتا اور بڑھاتا اور لاتا اور لے جاتا ہوں اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ سمندر کے اوپر کشتیوں کو میں روک کر رکھتا ہوں ڈوبنے سے ان کو بچاتا ہوں کوئی کہہ سکتا ہے کہ پانی میں برساتا ہوں کون ہے جو یہ کہے کہ میں مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں کون ہے جو یہ کہے کہ میں ہواؤں کو چلاتا ہوں اور میں نے بادلوں کو روک کر رکھا ہے سارے کام اللہ نے کیے ہیں جب یہ سب کام اللہ کر رہا ہے تو ہر چیز گواہی دے رہی ہے الا اللہ کوئی نہیں سوائے اس کے اور وہ اکیلا ہے لآیات ضرور نشانیاں ہیں لقوم یعقلون ایسے لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اشارہ کر لیا نشانیاں ہیں لیکن کوئی کہے مجھے تو نہیں محسوس ہوا کہ اس میں نشانی ہے میں نے بھی کافی غور دیکھا بڑے بڑے سائنسدان ہیں فلکیات کے بڑے ماہر ہیں ایسی عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں کہ جو عقل کو تنگ کر دینے والی ہیں کہکشاؤں پر غور کرتے ہیں ایک ایک کہکشاں کے اندر کھربوں ستارے اور پھر ہر ستارے کی کیفیت اور کس طرح ستارے دوڑ رہے ہیں وغیرہ مگر اس کے باوجود تو ان کو توحید کی کوئی بات نہیں معلوم ہوئی اور وہ پروردگار کو اکیلا نہیں مانتے ہیں فرمایا ان نشانیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضرورت ہے کہ عقل ہو اپنے مالک کو پہچاننے کا طریقہ ہو اور جو یہ سب کچھ دیکھتے ہیں اور مالک الملک کو نہیں پہچانتے اس کا مطلب وہ بے عقل ہے اور بے عقل اگر کوئی بات نہ سمجھے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ یہ بات ہی نہیں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا ان نشانیوں کے باوجود شرک کی کوئی دلیل نہیں توحید کے اتنے ثبوت موجود ہیں پھر بھی ومین الناس لوگوں میں سے کچھ ہیں میت دون اللہ جو بناتے ہیں اللہ کے ورے یہ ورے ترجمہ ہے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے سوا وہ صرف سمجھانے کے لیے اللہ کے ورے کا مطلب یہ مطلب نہیں ہے مشرقین کا کہ اللہ نہیں ہے اور غیر اللہ ہے مکہ کے مشرقین جن سے قرآن مخاطب ہے وہ خدا کی ذات کے منکر کہاں ہیں وہ تو کہتے مارا بب قرض عز الفا ہم ان کی صرف پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں بڑا تو اللہ ہی ہے اس کے مقابلے میں کون ہے تو اللہ کے ورے کا مطلب اللہ سے کم اس سے نیچے درجے میں کہتے ہیں کہ نہیں اور بھی کچھ ہیں اللہ ہے مگر اس سے کم نیچے درجے میں کچھ اور بھی ہیں وہ ہیں اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے ورے اللہ کے سوا انداد ایسے شریک ند کی جمع انداد جس کو اللہ کے مقابلے میں پکارا جائے یو ہبو نہ ہو جن سے وہ محبت کرتے ہیں حب اللہ جیسا کہ اللہ کو محبت کرنی چاہیے یہ مثال ہے کیسے پتہ چلے کہ فلاں ہستی کے ساتھ اس بندے کا تعلق عبادت کا تعلق ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ مشرق بن گیا ہے کہا جب کسی سے اس طرح محبت کرے جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے اس کا مطلب پھر اس نے اللہ کا شریک گردانا اور یہ مشرق بن گیا یحبونہم ان سے محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ اللہ سے محبت کرنے کی طرح بات ذہن میں آئی کہ اللہ سے محبت کرنے کی طرح اس کا مطلب جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے ویسی غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ایمان والے بھی اتنی محبت کرتے ہیں جتنے غیر ایمان والے غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اتنی اللہ سے کرتے ہیں کہا نہیں نہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ جو ایمان والے ہیں والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اشد حبا وہ زیادہ سخت ہیں محبت کرنے کے اعتبار سے للہ اللہ کے لیے وہ اللہ سے جو محبت کرتے ہیں غیر اللہ والے وہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں غیر اللہ کا کیا حال ہے ایک سے محبت کی اس کی پوجا کی اس سے مانگا نہیں ملا اس کو پٹخا زمین پر چلو دوسرے کی کرتے ہیں پوجا یہ یعنی نہیں دوسرے کے ہم ہاں دیکھا اس کی پوجا کی نہیں کام بنا تیسرے کے پاس پہنچ گئے تیسرے کی پوجا کی عبادت کی اس سے مانگی دعائیاں دی نہیں کام بنا چوتھے کے پاس پہنچ گئے ایمان والا ہر حال میں اللہ ہی کے آگے جھکا ہوا ہے وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ قرآن پاک کا یہ انداز ہے ذہنوں کو جنجوڑنے کے لیے اور دل کے اندر بات اتارنے کے لیے موقع بموقع موقع قیامت کا منظر پیش کرتا ہے آج یہ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں کاش کے دیکھ لیتے وہ ظالم اس منظر کو عید غیر آزاد جبکہ دیکھیں گے یہ عذاب کو قیامت کے دن اور جب قیامت کے دن عذاب کو دیکھیں گے تو کس بات کو سمجھیں گے ان القوت للہ جميعا کہ طاقت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے عذاب آ گیا کوئی عذاب سے بچا نہیں سکتا ہے اور قرآن پاک نے گزشتہ قوموں کا حوالہ دیا فرمایا فرعون پر عذاب آیا قارون پر آیا حامان پر آیا نبرو پر آیا قوم عاد پر آیا قوم سمود پر آیا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله کیوں نہیں مدد کی ان باطل خداؤں نے جن کو انہوں نے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا ہوا تھا فراؤن نے بھی سمجھا تھا حامان اور قارون نے بھی قوم عاد اور قوم سمود نے بھی لیکن جب عذاب آیا کوئی مدد نہیں کر سکا ان کی اور نہ کر سکنے کا مطلب اس کے سوا کوئی تھا ہی نہیں اللہ ان القوت ان القوت اللہ جمی طاقت ساری کی ساری اللہ کی ہے اب کوئی نہیں بچا سکتا وہ ان اللہ شدید العذاب اور یہ جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے کاش کہ اس منظر کو دیکھتے تو پھر کیا ہوتا فرمایا ما اشرکو لما اشرکو پھر یہ شرک نہ کرتے پھر یہ غیر اللہ سے ویسی محبت نہ کرتے جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے من الذين اتبعوا زین العذاب اس منظر کو یاد کرو اذ تبر یہ ماضی کا سیگا ہے اور بھی ماضی کے لیے آتا ہے لیکن بات آئندہ کی ہے قیامت کی ایسا کیوں ہوا ماضی کا لفظ کیوں استعمال ہوا جو بہت پکی بات ہوتی ہے قرآن پاک اس کو مستقبل کے بجائے ماضی سے تعبیر کرتا ہے اس طبقین لیکن اردو میں مستقبل کا ہی ترجمہ کریں گے یاد کرو اس منظر کو جب الگ ہو جائیں گے بری ہو جائیں گے وہ ہستیاں بری ہو جائیں گی اتبعو جن کے پیچھے چلا جاتا تھا جن کی پیروی کی جاتی تھی کن سے جدا ہوں گے من اللہ تبرو ان سے جو پیچھے چلتے تھے وہ گمراہ کرنے والے اشخاص جو لوگوں کو شرک اور کفر کی دعوت دیتے تھے اور ان میں سب سے بڑا شیطان تھا جب یہ الگ ہو جائیں گے ان سے جو ان کی باتیں مانتے تھے ان کے پیچھے چلتے تھے ور العذاب اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے وہ تقبصات بھیم اور کٹ جائیں گے ان کے تمام تر تعلقات وہ تقتات اور کٹ جائیں گے بھیم ان کے ساتھ الاسباب سبب سبب سے مراد ان کے تعلقات کٹ گئے کوئی کسی کا نہیں جنہوں نے گمراہ کیا تھا جو شرک اور کفر کی دعوت دیتے تھے وہ اپنا آپ بچانے میں پریشان شیطان نے بھی کہا کہ میں نے تمہیں دعوت دی تم میرے پیچھے دوڑ پڑے ما انا ابھی مشریخی تم وہاں ان تم تیرے میں پارے میں سورہ ابراہیم میں آ رہا ہے اب نہ میں تمہاری فریاد سن سکتا ہوں نہ تم میری فریاد سن سکتے ہو جب بری ہو گئی اور الگ ہو گئے وقال الذين اتبعوا اس وقت میں پیچھے چلنے والوں نے حسرت اور افسوس سے اپنی انگلیاں کاٹی وقال الذين اور کہیں گے وہ لوگ یہ بھی ماضی کا صیغہ لیکن بات آئندہ کی ہے الذين اتبعوا جو پیچھے چلے تھے وہ کہیں گے لو ان لنا کرتن کاش کہ ہوتی ہمارے لیے واپسی ایک مرتبہ ہم کو دنیا میں جانا دیا جاتا فنکبرا امین تو ہم بھی ان سے بری ہو جاتے کما تبر منا جیسا کہ وہ ہم سے بری ہوئے یہ ہم سے جدا ہو گئے دنیا میں کہتے تھے کرو ہماری بات مانو ہم سب کچھ کر لیں گے ہم جواب دے دیں گے مکہ کے بڑے بڑے مشرق بھی کہتے تھے کہ تمہیں خدا کے عذاب سے ڈر لگتا ہے نا تمہارا سارا عذاب ہمارے کھاتے ہیں ہم دیکھ لیں گے ہمارے راستے پر چلو ہم وہاں پر نمٹ لیں گے عذاب سے جب یہ الگ ہوئے تو جو پیچھے چلتے تھے وہ کہیں گے کاش ایک مرتبہ زندگی میں جانے کا موقع دیا جاتا فَنَتَبَرَّعَ تبر ہم بھی ان سے بری ہو جاتے کما تبر منا جس طرح کہ وہ ہم سے بری ہوئے لیکن وہاں سے واپس کون آ سکتا ہے حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ اسی طرح دکھائے گا اللہ ان کو آمال ان کے اعمال حسرات علیہم ان کے اوپر افسوس کا ذریعہ بنا کر اپنے ہاتھ کاٹیں گے ہائے افسوس ان کی بات ہم نے مانی انبیاء کی بات نہیں مانی کون لوگ تھے یہ سور احزاب میں آ رہا ہے ربنا انا اتانا تھا وکبراءنا اے ہے ہمارے رب ہم نے اطاعت کی ہم نے بات مانی کس کی اپنے لیڈروں کی وقوبراہ آنا اور اپنے کچھ مذہبی پیشواؤں کی فاضلون السبیل انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا ایک مرتبہ واپس اس کا رب ان سے جدا ہو جائیں گے وما بخارجین من النار اور نہیں ہیں وہ نکلنے والے من النار آگ سے افسوس کرو اسی طرح جلو اسی طرح افسوس کرتے رہو یہاں سے نکلنے والے نہیں ایوہ الناس کلو الارض حلالا طیبا شرک کا تذکرہ تھا فوراً حکم آیا اے لوگو حلال اور پاک چیزیں کھاؤ اشارہ ہے کہ حرام روٹی جب اندر جاتی ہے تو وہ انسان کو کفر اور شرک کی طرف لے جاتی ہے وہ انسان کو بے حیائیوں میں مبتلا کرتی ہے وہ انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتی ہے جو اس سے بچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ حلال روٹی کی تلاش کرے یا یو لیکن ندا عام ہے اے ساری دنیا کے لوگوں سنو تم کیوں ان گناہوں میں مبتلا ہوئے اپنی روٹی کا تمہیں خیال نہیں رکھا کلو کھاؤ مما فی الارض اس میں سے جو زمین میں ہے حلال طیبا اس حال میں کہ وہ حلال بھی ہو طیبا اور پاکیزہ بھی ہو اور جو حلال ہے وہ طیب ہے اور جو طیب ہے وہ حلال ہے ولا تتبعوا خطوات ہو اور مت چلو شیطان کے نقش قدم کے پیچھے ولا تتبعوا اور پیروی نہ کرو خط ان کی جمع خطوات کس کو کہتے ہیں انسان چلتا ہے اس کے پاؤں کے جو نشان لگ جاتے ہیں اور ایک پاؤں اور دوسرے پاؤں کے بیچ میں جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں ایک آدمی دوسرے کے پیچھے چلتا ہے اس کے پاؤں کے نشان دیکھتا رہتا ہے اور اسی کے اوپر اپنا پاؤں رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کے نشان قدم پر چل رہا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نشان قدم پر نہ چلو اس کی پیروی نہ کرو جو حلال چھوڑ کر حرام کی طرف جا رہا ہے وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے انہو لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے وہ تمہیں بے حیائیوں کے راستے پر لگانا چاہتا ہے حرام لکمہ کھلا کر کے تمہیں کفر و شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے انما یامرکم بالسوء والفحشاء بے شک وہ حکم دیتا ہے تم کو بالسوء برے کاموں کو اور اور حیائیوں کا سو اور فحشاء دونوں مل کر آئیں گے اس دو لفظوں کا کیا معنی کہا گیا کہ سو وہ برائیاں ہیں جن کو انسان اپنی فطرت سے بے شک نہیں سمجھ سکتا تھا سرسری نگاہ میں نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ گناہ ہے لیکن اللہ نے بیان کیا اللہ کے حبیب نے بیان کیا کہ یہ گناہ ہے نماز چھوڑنا روزہ چھوڑنا زکوٰۃ نہ دینا یہ گناہ ہے آدمی شاید سرسری نگاہ میں نہ سمجھتا والفحشا بے حیائیاں وہ کہاں جن کو انسان کی فطرت انسان کا ضمیر انسان کی عقل سمجھتی ہے کہ یہ گندے کام ہیں قتل کرنا جھوٹ بولنا غیبت کرنا گالیاں دینا یہ گندے کام وان علی اللہ ما لا تعلمون اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کہو علی اللہ اللہ پر ما وہ باتیں لا تعلمون جو تم جانتے نہیں ہو وہ شیطان کے پیچھے چلے کیوں چلے پروردگار کے احکام کو نہیں سمجھا اور جس چیز کے پیچھے چلنے کے لیے اللہ نے کہا اس کے پیچھے نہیں چلے اس کا سبب کیا بنتا ہے کبھی ماں باپ دادا کی اندھی تقلید بنتی ہے کبھی برادری اور خاندان اور علاقے کی زد اس کا باعث بنتی ہے لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعو پیچھے چلو ما انزل اللہ اس کلام کے جو اللہ نے نازل کیا وہ کہتے ہیں بل بلکہ بلکہ کا مطلب ہم اس کے پیچھے نہیں چلیں گے پھر کس کے پیچھے چلیں گے نت ہم پیچھے چلیں گے ما نہ آبا آباءنا پایا ہم نے جس طریقے پر آبا اپنے باپ دادا کو ہم تو اس پر چلیں گے اولو کان کا لا یعقلون شیئا باپ دادا کی اندھی تقریب کریں گے ان کے طریقے پر چلیں گے اللہ کے دین پر نہیں چلیں گے جواب آنا چاہیے اللہ کے دین پر چلو اور باپ دادا کے اندر تقلید مت کرو لیکن قرآن نے ایسا نہیں کہا قرآن پاک محبت ہیں اور دلوں کے اندر اتارنے والی باتوں کو حکمت کے ساتھ کتاب یہ اس طرح کہاں نہ کہے گی جواب کیا دیا فرمایا میں ٹھیک ہے باپ دادا کی باتیں مانوں لیکن یہ تو سوچو اگر تمہارے باپ دادا عقل سے بھی کام نہیں لیتے تھے اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے علم و دانش بھی نہیں رکھتے تھے کیا اس کے پیچھے بھی چلو گے دنیاوی معاملات میں ایک آدمی تھے کہ میں نہیں ڈاکٹر سے دوا لوں گا کہا کیوں اس لیے کہ میرے پردادا نے بھی نہیں لی تھی کبھی نہیں ایسا کہے گا وہ کہے گا میرے پردادا کے زمانے میں ڈاکٹر نہیں تھا یا میرا پردادا اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا تھا تو دین کے بارے میں وہ یہ کہے کہ میں اللہ کے کلام کے بجائے باپ دادا کے نقشے قدم پر چلوں گا لیکن یہ بات بھی سمجھ میں آئی اور قرآن نے ساتھ میں سمجھا دیا کہ اگر باپ دادا عقل والے ہوں اور عقل سے کام لینے والے ہوں اور ہدایت یافتہ ہوں تو ان کے طریقے پر چلنا ہی این دین ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بارہویں بارے میں آ رہا ہے مختلف نشیب و فراز سے گزرے لیکن کسی موڑ پر اپنا تعارف نہیں کرایا اور جب وہ جیل کے دو ساتھی آئے ان کو دین پیش کیا جب دین پیش کیا تو فوراً اپنا تعارف کرایا کہا میں جس دین کی بات کرتا ہوں یہ میرا ایجاد کرتا نہیں یہ میرے باپ دادا حضرت یعقوب حضرت اسحاق اور حضرت اسما حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے وہ مِلَّةَ اللہ تعبا ابراہیم میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا کے مذہب کی حضرت ابراہیم حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے دین کی اس لیے کہ یہ عقل والے بھی تھے اور ہدایت والے بھی تھے ان کی پیروی کرنا ہی اصل دین ہے الذي اللہ بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ایسے لوگوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے ان کا حال کیسا ہو گیا فرمایا جانوروں سے بدتا تھا وہ مثر اور ان لوگوں کی مثال ان لوگوں کا حال جنہوں نے کفر کیا اللہ کا انکار کیا انبیاء کا انکار کیا آخرت کا انکار کیا کمسل الزی ينعق ان کا حال اس شخص کی طرح ہے اس شخص کی طرح ان کی مثال ہے اللہ جو آواز لگاتا ہے بیما اس چیز کے ساتھ لا یس اس چیز کو بلاتا ہے لا یس جو چیزیں نہیں سنتی ہیں اللہ دعا ان مگر بلانے کو و ندا ان اور پکارنے کو جانوروں کو آواز لگائی جاتی ہے مگر جانور تو زیادہ سے زیادہ یہی سن سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں آواز دے رہا ہے اور کوئی چیخ پکار رہا ہے اس سے زیادہ وہ کوئی بات سمجھ نہیں سکتے ہیں جو لوگ ضد کے ساتھ کفر میں مبتلا ہو گئے ان کا یہی حال ہے ان کو بلاتے رہیے مگر ان کو سنائی نہیں دیتا ہے وہ جانوروں کی طرح سنتے تو ہیں مگر اس پر غور و فکر نہیں کرتے سن عمیون فہم لا یعقلون سمم بہرے ہیں سنتے تو ہیں آواز کو سن رہے ہیں لیکن قبولیت والا نہیں سنتے ہیں بکمن باتیں کرتے ہیں گونگے نہیں ہیں لیکن حق بات کو بول نہیں سکتے ہم یون اندھے ہیں آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے مگر توحید کی نشانیوں کو دیکھتے نہیں اس لیے اندے ہیں فہم لا يعقلون تو یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں عقل سے کام نہیں لیتے ہیں میں نے کل بھی بطور حوالہ اس آیت کو پیش کیا تھا پہلے ایک حکم سارے انسانوں کو دیا گیا حلال کھاؤ اب وہی حکم ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ گویا یوں کہا جا رہا ہے سارے انسانوں کو کہا چلو باقی انسان چلیں اس پر نہ چلیں اے ماننے والوں جو تم دین کو مان چکے اللہ کے مان چکے ہو تم تو حلال چیزیں اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ یا الذین آمن اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کلو من طیبات ما رزقناکم کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تم کو روزی عطا کی وشکرو للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو ان کن تم یاہو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو اگر اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی عبادت کے تقاضے ہیں ایک تو اس کا شکر کرو اور دوسرے جو اس نے روزی دی اس میں سے پاک اور حلال چیزیں کھاؤ حرام اور گندی چیزیں نہ کھاؤ یہی گندی چیزیں اور یہی حرام چیزیں انسانوں کو گناہوں کی طرف بلکہ کفر اور شرک کی طرف لے جاتی ہیں جس طرح کے پیچھے تذکرہ گزر چکا سوال یہ پیدا ہوا کہ حلال چیزیں کیا ہیں آسان جواب ہے کہ گن گن کر کے بتایا جائے کہ یہ حلال ہے یہ حلال ہے یہ حلال ہے سب حلال ہے یہاں بطور خاص تذکرہ ہے ان کچھ چیزوں کا کہ جو ہیں حرام مگر لوگ ان کو تبرک سمجھ کر اور بڑی بابرکت چیزیں سمجھ کر ان کو کھا رہے ہیں وہ کتنی چیزیں ہیں کہا وہ چار چیزیں یاد رکھو خاص طور سے کیا ہیں وہ چار چیزیں باقی اور چیزیں کیا کیا حرام ہے تفصیل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے قرآن ان کی تفصیل بتانے کا مکلف نہیں بس یہ چار چیزیں بیان کی ہیں اور انہی کو کئی مقام پر دہرایا ہے انما حرم علیکم المیتا بے شک حرام کیا اللہ نے تمہارے اوپر المیتا مردار کو جس جانور کی جان نکل گئی بغیر ذبح کیے ہوئے یوں ہی مر گیا تم اس کو متبرک سمجھ کر کھاتے ہو یہ حرام ہے کھاتے تھے آ رہا ہے سور انعام میں وہ کہتے تھے کہ ایک چیز کو اللہ نے مارا اور ایک چیز کو انسانوں نے خود مارا ظاہر ہے جس کو اللہ نے مارا وہ بابرکت ہے اور جس کو انسانوں نے مارا وہ منحوس چیز ہے جو خود مرتی ہے گویا اس کو اللہ مارتا ہے اور جس کو ذبح کرتے ہیں اس کو بندے مارتے ہیں تو اللہ کی ماری ہوئی کھاؤ کہا یہی تو حرام ہے جس کو تم متبرک سمجھ کر کھاتے ہو وہ دم اور خون حرام ہے بہتے ہوئے خون کو پی جاتے تھے زندہ جانوروں کی رگ میں پائپ ڈالتے تھے اور اس سے خون کو چوس لیتے تھے یہ حرام ہے اور جانور کو کاٹتے تھے اور اس سے جو خون بہتا تھا اس کو جمع کرتے تھے اس کو پی جاتے تھے یہ حرام ہے ولحم الخنزیر اور پوری دنیا اس گند میں مبتلا اور خنزیر کا گوشت حرام ہے خنزیر کی ساری چیزیں حرام ہیں بال حرام ہڈی حرام چربی حرام سب کچھ حرام لیکن گوشت چونکہ مقصود اعظم ہے اصل میں وہی مقصد ہوتا ہے انسانوں کا اس لیے کہا کہ اس کا گوشت حرام ہے اور اس کو پوری دنیا لذت کے ساتھ کھا رہی ہے میں کل عرض کر چکا حرام چیزیں دو جو انسان کے جسم کو نقصان دیں اور دوسرے جو انسان کی روحانیت کو نقصان دیں جو جانور انسان کھاتا ہے اس کا مزاج بنتا ہے تو پھر اس کا مزاج خنزیر کے جیسا بنے گا اشرف المخلوقات جس کو فرشتوں کا مسجود بنایا تو وہ خنجیر کے جیسا مزاج بنائے وہ کتے کا جیسا مزاج بنائے اللہ اکبر یہ حرام ہے وما اہل بھی لغیر اللہ وما اور وہ چیز حرام ہے اہل پکارا گیا ہے بھی جس کو لغیر اللہ اللہ کے سوا کے لیے وما اور وہ چیز حرام ہے اہل بھی پکارا گیا ہے جس کو لغیر اللہ اللہ کے سوا کے لیے اللہ کے سوا کے لیے جس کو پکارا جاتا تھا اس کو بھی متبرک سمجھ کر کھاتے تھے کہتے تھے اگر آنکھوں سے اندھا بھی ہو اور گر پڑ کر کسی طرح چلا جائے تو تب بھی فلاں چیز چونکہ حبل اور لات اور عزا کے نام پر کاٹی گئی ہے اس لیے اس کو کھانا ضروری ہے جو اللہ کے سوا کے نام کر دیا جائے وہ حرام ہے اللہ کے سوا کے نام کر دینے کا کیا مطلب ہے اس کے اوپر پکارا جائے ایک معنی تو یہ ہے کہ جب اس کو ذبح کیا جائے اس وقت میں بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بجائے بسم اللہ کے وزا وبل اس کا نام لیا جائے حبل کے نام لات کے نام عزا کے نام یہ بھی کرتے تھے وہ وہی یس سورہ معدہ میں آ رہا ہے کچھ وہ چیزیں تھیں جن کو مخصوص مقامات پر لے کر کے ذبح کرتے تھے کہ یہ اس مقام کا تقدس ہے اس کے نام پر ان کو ہم ذبح کرتے ہیں وہ بھی حرام لیکن وہ چیز جس کے اوپر غیر اللہ کے سوا کا نام پکارا گیا کہا کہ یہ فنا کے لیے ہے یہ فنا کے لیے ہے یہ فنا کے لیے ہے لیکن ذبح کرتے وقت میں اللہ کا نام لیا گیا بسم اللہ اللہ اکبر کہا گیا کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے اگر غیر اللہ کے نام کرنے والے نے توبہ کر لی اور اس نے کہا کہ غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا تو حرام ہے میں اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں سو فیصد حلال یا اس سے کسی نے اس جانور کو لے لیا اور پھر خرید کر کے اپنے طور پر ذبح کیا اللہ کا نام لے کر ظاہر ہے یہ بھی حلال ہے لیکن اگر کسی نے غیر اللہ کے نام کیا کسی دیوی کے نام دیوتے کے نام کیا یا کسی بزرگ کے نام کیا اور پھر اس کو ذبح کرتے وقت میں اللہ کا نام لیا لیکن مقصد ہے بزرگ کا تقرب حاصل کرنا کہ یہ بزرگ خوش ہو جائے گا اور پھر ہمارے کام بن جائیں گے یہ اللہ کے پاس ہماری سفارشیں کر لے گا ایسا جانور حلال ہے یا حرام ہے تمام مفسرین نے اس کی تصریح کی کہ یہ بھی حرام ہے میں نے آج اسی کے لیے تفسیر عزیزی سامنے رکھی عالمگیر کے استاد جیون رحمت اللہ علیہ کی تفسیر احمدی ہے عربی میں ہے لمبی بحث ہے اس پر اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے انہوں نے نام لے لے کر کے فلاں بزرگ کے نام پر جو جانور ذبح کیے گئے اور ذبح کیے ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور پھر ذبا کرتے وقت میں اللہ کا نام لیا گیا حرام کے حلال جواب دیا حرام اور جو جانوروں کے علاوہ اور چیزیں جنس وغیرہ چڑھائی گئی کہا وہ بھی حرام اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز جن کو کہا گیا کہ اپنے والد کے علوم کے امیر تھے انہوں نے تفسیر عزیزی ہے شاہ صاحب کی صرف چار جلدیں ہیں مکمل تفسیر نہیں ہے یہ کچھ پاروں کی تفسیر ہے اس میں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں تفسیر آپ خود اس کو دیکھ لیجئے گا لکھتے ہیں اوپر سے بغیر اللہ واسطے غیر خدا کے خواہ غیر بت ہو یا روح خبیص جیسے بھوگ کے نام پر دیتے ہیں کوئی بت ہو یا کسی شیطان جنات وغیرہ کے نام پر کہا گیا کہ یہ جنات نہیں چھوڑے گا ایک بکرا ذبح کرو اس کے نام پر کب چھوڑے گا اور تھا کسی جن کے نام کہ کسی کے گھر پر مسلط ہو گیا ہو اور بدون لینے جانور کے دست بردار نہ ہوتا ہو اور خواب پیر و پیغمبر کے نام پر زندہ جانور مقرر کر دیں کہ یہ سب حرام ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص جانور کو واسطے تقرب غیر خدا کے ذبح کرے پرانی اردو ہے جو شخص جانور کو خدا کے سوا کسی کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرے وہ شخص ملعون ہے وقت زبا خدا کا نام لے یا نہ لے اس واسطے کہ جب شہرت کر دی کہ یہ جانور فلانے کے واسطے ہے تو وقت زبا کہ خدا کا نام مفید نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ جانور منسوب بغیر خدا ہو گیا اور اسی کے تقرب کے لیے ذبح کر رہا ہے اور اس میں پلیدی پیدا ہو گئی اور خبز پیدا ہو گیا اس کا مردار کے خبز سے زیادہ خبز ہے اس واسطے کے مردار بغیر ذکر نام خدا کے مر گیا ہے اور یہ جانور غیر خدا کے نام پر مارا جا رہا ہے مردہ کیوں حرام ہوا اللہ کا نام لیے بغیر مر گیا اور کہا کہ اس کو مارتے ہوئے غیر خدا کا نام لیا گیا تو یہ کیوں نہیں حرام ہوگا اور یہ این شرک ہے اور جب کہ یہ خبز ہو مؤثر ہوا تو ذکر نام خدا اس کو حلال نہیں کر سکتا ہے جیسا کہ کتا اور سور کہ اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کیے جائیں تب بھی حلال نہ ہوں گے بڑی لمبی بحث سے آگے آپ خود دیکھ سکتے ہیں مگر میں نے چند شرطیں لگائیں بعض لوگوں نے دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے نام کا بکرا یہ حرام ہو گیا فلاں بزرگ کا بکرا کہنے سے تو کہتے ہیں خالد کی مرغی حامد کی بکری راشد کا بکرا یہ کیوں نہیں حرام ہوا حامد اور راشد کی بکری کیا ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے کیا اس لیے ہے کہ یہ خوش ہوں گے اور اللہ کے یہاں سے ہمارے کام کرا دیں گے یا یہ خوش ہوں گے تو خود بخود ہمارے کام ہو جائیں گے اور جو بزرگوں کے نام پر ہوتا ہے وہ ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور میں نے کہا کہ ذبح بھی کیا ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے پھر نام خدا لیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نام خدا لینے کے باوجود وہ حرام ہی رہا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی تو ایک آدمی یہ سارے حرام موجود ہیں بے بس ہو گیا اور اس کو زندہ رہنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں مل رہی ہے وہ ان چیزوں کو کھائے تو فمن اضطر تو جو آدمی مجبور کر دیا گیا شرط یہ ہے دو شرطیں غیر باغ وہ باغی نہ ہو ولا عاد اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو اور اس کا جمہور نے مانا کیا غیر باغن وہ حرام کو دین سے بغاوت کر کے نہ کھا رہا ہو یہ سوچ کر کے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کھا لیتا ہوں یہ باغی ہے ولا عادن اور حد سے تجاوز نہ کر رہا ہو کہ ایک بوٹی کھانے سے بچ سکتا ہے لذت آئی اس نے کہا ایک اور ڈال دی بڑا مزہ آیا یہ حرام ہے جان بچانے کے لیے اگر کھایا پلا اس علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن یہ ایک بحث بھی یاد رکھیے گا فرق کی کہ حرام کو جان بچانے کے لیے تو کھانا جائز ہے مگر کسی دشمن خدا کو خوش کرنے کے لیے کھانا نہ کھانا بہتر ہے اور جان دے دینا بہتر ہے کیا ایک آدمی صرف سفر میں ہے اور بھوک سے مرنے لگا اس کو مردار کا گوشت ملا یا کتے بلی خنزیر کا گوشت ملا جان بچانے کے لیے کھائے اور جان بچائے کیا بہتر ہے مر جائے کہ بچائے بچانا بہتر ہے کھا لینا بہتر ہے اور ایک آدمی کہیں پھنس گیا اور اس کو دشمنوں نے کہا کہ یہ کتے کا گوشت ہے اگر کھائے گا تو چھوڑیں گے تجھے ورنہ ابھی تجھے قتل کر دیں گے ایسے آدمی کے لیے بہتر ہے کہ قتل ہو جائے جان دے دے مگر حرام چیز نہ کھائے ان اللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے بے شک یہ حرام چیز مجبوری میں بھی ناجائز تھی لیکن اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا تھا اس نے بندوں پر کرم فرمایا اور تھوڑی سی اجازت دے دی اگلی آیت پڑھتے اعتراض کرتا ہوں ان الذين يكتمون ما انزل الله بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ کیا من به ثمنا کلیلہ اس کے بدلے میں دنیا کی کمینی قیمت حاصل کرتے ہیں کچھ احکام چھپاتے ہیں اس کے بدلے میں رشوت لیتے ہیں اوپر ذکر تھا حرام چیزوں کا اس کے فوراً بعد اس کا تذکرہ ہے اس کا کیا مطلب ہے فرمایا یہ حرام بھی ہیں اس سے بڑھ کر وہ حرام ہے کہ جو دین فروش دین کو بیچ کر کے کچھ رشوت حاصل کرتے ہیں کسی کے پیسے لے کر کے جھوٹا فتوا دے دیا اصلی حرام ہے یہ خنزیر سے بدتر حرام ہے اس اور یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کے احکام کو چھپانے کے لیے جو دنیا کی کمینی قیمت لی اور یا کوئی مسلمان ایسا کرے فرمایا اصلی حرام یہ ہے یہ تو ایسا حرام ہے ما کلون فی بتون الا النار یہ لوگ مایا کلون نہیں کھاتے ہیں فی بتون اپنے پیٹوں میں النار سوائے آگ کی یہ ان سے زیادہ بڑے ظالم ہیں یہ تو انگارے کھا رہے ہیں ولا یکلمہم محم اللہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن اس قدر ناراض ان سے کلام نہیں کرے گا بلا یو اور ان کو پاک نہیں کرے گا اور ایمان والوں کو کوئی آپس میں کھوٹ کوئی لغزش ان کو پاک کر کے جنت میں پہنچائے گا یہ گندے اسی طرح گندے رہیں گے اور اسی گند میں مر جائیں گے اور اللہ معاف کرے جو شخص اس کا عادی ہو جائے بس پھر وہ اسی گند میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی اسی طرح موت آ جاتی ہے یہی گند کھاتا رہتا ہے رشوت کھا کر لے لے کر کے جھوٹے فتوے دیتا رہتا ہے اللہ کے حکام کو چھپاتا رہتا ہے عَذَابٌ علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے اولئک الذین اس الضلالۃ بالهدى ان کے لیے سخت وعید ہے ان کا معاملہ اور اوپر والے لوگوں کا برابر تھوڑا ہے اولئک الذین یہ ہیں وہ لوگ اشتراؤ جنہوں نے خریدا الضلالۃ گمراہی کو بالهدى ہدایت کے بدلے میں ہدایت ملی تھی ہدایت کو بیچا اور گمراہی کو لیا والعذاب بالمغفرہ اور ان کے لیے بخشش کا سامان ہو چکا تھا جنت کے مستحق ہونے والے تھے مگر بخشش کو بیچا اور عذاب کو خریدا فما اسبرا ہم النار فما اسبرا یہ اصبر پہلے وہ باب پال کا صیغہ نہ سمجھیے یہ کیا ہے پال تعجب فما اصبر تو کتنے صبر کرنے والے ہیں یہ عالمہاری آگ پر اور صبر کا معنی ڈٹ جانا کتنے ڈٹ گئے یہ جہنم میں جانے کے لیے دیکھ رہے ہیں جہنم میں جا رہے ہیں دوسروں کو احکام بتاتے ہیں یہ تو ان پڑھ تھوڑے عالم ہیں پڑھے لکھے ہیں تبھی تو یہ جھوٹے فتوے دیتے ہیں مگر کس طرح جان بوجھ کر کے جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو گئے بأن الله نزل الكتاب بالحق یہ سخت سزا کیوں ہے ان کے لیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نزل الكتاب اتارا کتاب کو بالحق حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور بے شک وہ لوگ اختلفوا فی الكتاب جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا لفی شقاق بعید وہ دور کی دشمنی میں دور کی زد میں پڑے ہوئے ہیں وہی یہ کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے سوا کچھ نہیں یہاں پہنچ کر کے سورہ بقرہ کا نصف اول مکمل ہوا میں نے عرض کیا تھا کہ نصف اول کے اندر ایمان والوں کو عقائد بتائے گئے کہ ایمان والوں کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اور سامنے یہودیوں کو رکھا کہ دیکھو یہودی یہاں یہاں پھسلے یہاں یہاں پھسلے تم ان مقامات سے ہوشیار ہو کر گزرنا کہیں تم نہ پھسل جاؤ اور آخر میں اس بات کو لایا کہ یہودی اللہ کے دین کو دنیا کی ہلکی قیمت اور کمینی قیمت کے بدلے میں بیچتے تھے کہیں تم اس کا شکار نہیں ہو جانا کہ دین فروش بن جاؤ تم دین فروش کتاب فروش نہ بننا فتویٰ فروش نہ بننا یہاں سے آگے آپ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو کرنا کیا ہے اعمال کی بحث ہے کس طرح کے ان کے اعمال ہوں کس طرح ان کا کردار ہو لیکن جس طرح ابھی پیچھے کچھ کرنے کے کام بھی بتا دیے کہ یہ مت کھاؤ یہ مت کھاؤ یہ مت کھاؤ وغیرہ اور آگے جو کرنے کے کام ہیں اعمال کی بحث ہے اس میں پہلے عقائد کو بیان کیا گیا اس لیے کہ بغیر عقائد کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں اور اگر عقیدہ ہو اور عمل کا انکار ہو تو اس عقیدے کی بھی کوئی قیمت نہیں ہاں عمل کا انکار نہ ہو عمل کرنے کی نیت ہو اور پھر عمل میں کوتاہی ہو عقیدے کی قیمت ہے مگر کمزوری ضرور آ جائے گی ولو سلب قبل المشرق والمغرب بات یہاں سے شروع کی یہودی پھر دانت رمک رہے ہیں دیکھو جی انہوں نے پہلے وہ قبلہ بنایا پھر یہ قبلہ بنایا فرمایا ادھر منہ کر لینا ادھر منہ کر لینا یہ کوئی نیکی کا مسئلہ نہیں نیکی کا کام ہے اللہ کے حکموں کو ماننا نئی سل نہیں ہے نیکی انتوجو ہے کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو قبل المشرق مشرق کی جانب والمغرب اور مغرب کی جانب ولا کنڈل لیکن نیکی ہے یہ من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر نیکی ہے جو ایمان لایا اللہ پر یہاں ایک لفظ چھپا ہوا ہے نیکی اس شخص کی نیکی ہے نیکی کرنے والا وہ شخص ہے ولیکن البر بر من آمن باللہ نیکی اس آدمی کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لایا یہ نیکی کا کام ہے اللہ کو مانتے نہیں ادھر منہ کر لیا ادھر منہ کر لیا اس کو کہتے ہیں ہم نیک ہو گئے والیوم الاخر اور جو آخرت کے دن کو مان جس نے آخرت کے دن پر جو آخرت کے دن پر ایمان لایا ول کبھی اور جو فرشتوں پر ایمان لایا ول کتابی اور جو ساری کتابوں پر ایمان لایا الفلام اس میں جنس کے لیے والنبیین نبی اور جو سارے انبیاء پر ایمان لایا اس کی نیکی نیکی ہے وہ المال اور وہ آدمی نیکی کرنے والا ہے جس نے دیا اپنا مال اللہ ہی اس کی محبت کس کی محبت میں اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت کی بنیاد پر رشتہ داروں کو دیتا ہے صرف اللہ کا حکم سمجھ کر ماں باپ پر خرچ کر اللہ کا حکم سمجھ کر یتیموں مسکینوں مسافروں مانگنے والوں کو اور غلاموں کو دیتا ہے مگر اللہ کی محبت میں دیتا ہے ان سے کوئی محبت نہیں ہے لا محبوب الا اللہ ولا مقصود الا اللہ ولا الا اللہ آلاف بھی اللہ کی محبت میں دیا اس نے مال زبیل قربا قرابت والوں کو ولیتامہ یتیموں کو ول مساکین اور غریبوں کو وبن السبیل اور راستے والوں کو ابن کا معنی بیٹا لیکن جس طرح باپ کا ابو کا معنی کبھی والا ہوتا ہے ابو تراب مٹی والا مٹی کا باپ نہیں اسی طرح ابن کے معنی بھی کبھی والا ہوتا ہے تو ابن السبیل کا معنی کیا ہو گیا راستے والا وابن السبیل اور راستے والوں کو مسافروں کو دیا والسائلین اور مانگنے والے فقیروں کو دیا وہ پھر اور گردنوں میں دیا یعنی گردنوں کے چھڑانے میں دیا کوئی قید میں پھنس گیا اس کو چھڑانے کے لیے مال دیا کوئی قرض کے بوجھ میں دب گیا اس کو چھڑانے کے لیے مال دیا کوئی غلامی کی لانت میں گرفتار ہو گیا اس کو چھڑانے کے لیے مال دیا واقام کا اور جس نے نماز قائم کی واقع سزا اور جس نے زکات دی اوپر کہا تھا رشتہ داروں کو دیا مسکینوں کو دیا مسافروں کو دیا مانگنے والوں کو دیا غلاموں کو دیا آپ فرماتے اور زکوٰۃ ادا کی اسی سے امت نے سمجھا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ایمان والوں کے اوپر حق ہے کہ وہ خیرات کرے صدقہ کرے یتیم مسکین مسافر کا خیال رکھے ولمفون فون ابھی اور وہ جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدے کو اپنے عہد کو ادا عاہدو جب وہ عہد کرتے ہیں وہ فی الباسا اور وہ جو ڈٹ جانے والے ہیں فلبسائی مصیبتوں میں جنگ میں خاص طور سے وہ ذرا اور بیماریوں اور پریشانیوں میں وہ الباسی اور خاص طور سے جنگ کے وقت میں تین باتیں آئیں باسا ذرہ حین الباسی جب یہ لفظ اکیلے ہوتے ہیں تو محض مصیبتوں پریشانیوں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں لیکن جب اکٹھے آتے ہیں تو بخشا کے معنی وہ پریشانی جو مال میں آئے اور ذرہ کے معنی وہ مصیبت جو جسم میں آئے بیماریاں وحین البخت اور جنگ کے وقت میں ڈٹ جاتے ہیں وصابرین اور جو ڈٹ جانے والے ہیں مالی مشکلات میں مال چلا گیا ختم ہو گیا کوئی پرواہ نہیں بیماریوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے ڈٹ گئے بیماریوں کی وجہ سے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا وحین عین اور خاص جنگ کے وقت میں الادین صدقو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچ کیا جو انہوں نے کلمہ پڑا الہ الا اللہ اس کو سچ کر دکھایا اور جو یہ کام نہ کر سکے گویا اپنے وعدے کو سچ نہیں کر دکھا سکے ولائی کوم اللہ کوحمل مستقول اور یہی لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں پرہیزگار ہیں ان کو پرہیزگار کہا جا سکتا ہے اب آگے جن کو ابواب البر کہا گیا نیکی کے کام یہ ہے نیکی کرنے والے تو آپ سنو کچھ نیکی کے کام ہیں آگے کیا کیا نیکی کے کام ہیں قتل کے بدلے میں انصاف سے کام لینا یہ نیکی کا کام ہے اپنے مال کے لیے بہتر وسیعت کرنا یہ نیکی کا کام ہے اور روزہ رکھنا یہ نیکی کا کام ہے آگے آئے گا حج کرنا یہ نیکی کا کام ہے اللہ کے راستے میں جان و مال سب قربان کر دینا جان لگا دینا یہ نیکی کا کام ہے ان کو کہتے ہیں ابواب البر اب یہاں سے شروع ہوئے سب سے پہلے یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو کتب علیکم القصاص فرض کیا گیا تمہارے اوپر القصاص برابری کو فی القتلہ مقتولین کے بارے میں قتل یا قتیل کی جمع ہے جو قتل کیے گئے ہیں قتل کیے ہوں کے بارے میں تمہارے اوپر برابری کو فرض کیا گیا اس سے پہلے کیا تھا برابری نہیں تھی تو کیا تھا اگر کوئی بڑے خاندان کا آدمی قتل کیا جاتا تھا چھوٹے خاندان کا کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے اس نے ایک کو کہا مارا اس نے سو کو مارا اس کے بدلے میں سو کو قتل کیا جائے اور اگر بڑا آدمی چھوٹے خاندان کے کسی آدمی کو قتل کرتا تھا کہتا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کچھ جرمانہ ادا کر دیں گے بڑے آدمی کو چھوٹے کے بدلے میں مارا نہیں جا سکتا ہے برابری کس کو کہتے ہیں الحر بالحر آزاد کو قتل کیا جائے بالحر آزاد کے بدلے میں آزاد نے آزاد کو مارا اس کو قتل کر دو کسی خاندان کا ہو کسی قبیلے کا ہو والعبد بالعبد اور غلام کو قتل کیا جائے غلام کے بدلے میں معلوم ہوا کہ غلاموں کو غلاموں کے بدلے میں نہیں کسی اور کے بدلے میں بھی کیا جاتا تھا یہاں کہا گیا کہ غلام کو غلام کے بدلے میں کرو کیا کس کے بدلے میں کوئی بڑا آدمی اگر قتل کرتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ بڑے کو نہیں ماریں گے اس کے غلام کو مار دو اتنا کافی ہے والعبد بالعبد اور غلام کو غلام کے بدلے میں والانسا بالانسا اور عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے جرم مرد کرے اور اس کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے ایسا نہیں یہ تو ہوا کہ آزاد نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں آزاد غلام نے کیا تو غلام عورت نے کیا تو عورت لیکن اگر عورت کسی مرد کو قتل کر دے اور غلام کسی آزاد کو قتل کر دے اور آزاد کسی غلام کو قتل کر دے دوسرے کو قتل کرے تو اس کا کیا حکم ہے اس میں کچھ تفصیل ہے لیکن جمہور کی تفصیل اور جو بنیادی طور پر احناف کی تفسیر تھی آج امت کا تقریباً اجماعی موقف یہی ہے کہ جو قتل کرے گا بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا غلام کرے گا غلام کو کیا جائے گا آزاد کرے گا آزاد کو قتل کیا جائے گا یہاں ایک دوسری بحث بھی ہے کہ اسلامی حکومت کے اندر کوئی ایمان والا کسی ذمی کو قتل کر دے غیر مسلم کو جس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو چکا جان اور مال اور عزت کے تحفظ کا اس کو قتل کر دے احناف کا موقف تھا اس کے بدلے میں اس ایمان والے کو بھی قتل کیا جائے گا دوسرے حضرات کا موقف تھا بعض حضرات کا کہ ایمان والے کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے اور بعض روایتیں بھی یہ تھیں لیکن اب امت کا تقریباً یہی موقف ہے کہ نہیں جو قتل کرے گا بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا مگر کون سا قتل یہ قتل عمد کی بات ہے غلطی سے قتل ہو جائے خطا سے قتل ہو جائے اس کے احکام دوسرے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں آدمی کو قتل کیا قتل کرنے ہی کے لیے مارا تھا اور ایسی چیز سے مارا تھا جس سے انسان عام طور پر مر جاتا ہے اور اگر ایسی چیز سے مارا جن سے عام طور پر نہیں مرتا ایک نہیں ایسے کیا پھچڑ وہ بیچارہ پہلوان جیسا لگا ہی گر گیا یہ مارنے کے لیے نہیں مارا اس کے بدلے میں اس کو نہیں مارا جا سکتا ہے ایک آدمی شکار کرنے کے لیے گیا مگر نشانہ بہت تیز تھا مارا ادھر کیکر کو لگا ادھر کیکر ادھر مار رہا تھا تیتر کو مگر لگ گیا ادھر کسی اور بندے کو بندہ مر گیا کیا اس کو مارا جائے گا نہیں مارا جائے گا اس کا جرمانہ ہے وہ آگے آ رہا ہے اور ایک آدمی کی نگاہ میری اتنا تیز تھی بےچارے کی اس نے سوچا کہ یہ شکار ہے جنگلی مرغا بیٹھا ہوا ہے وہ بندہ پیشاب کر رہا تھا جنگلی مرغے کے بدلے میں بندے کو مار گیا اس کے بدلے میں نہیں مارا جائے گا اس پر جرمانہ ہے اور آپ حیران ہوں گے اس کو بھی قتل میں شمار کیا گیا کہ آپ نے اپنے گھر کا پرنالا لگایا لیکن اچھی طرح نہیں مضبوط کیا تھا اس کے نیچے کوئی بندہ بیٹھا تھا پیشاب کرنے کے لیے پرنالا گرا بندہ مر گیا اس کو بھی قتل میں شمار کیا آپ نے کیلا کھایا اور چھلکا پھینک دیا راستے میں اور بندے کا پاؤں پھسلا اور وہ مر گیا اس کو بھی قتل میں شمار کیا گیا ایک آدمی گھوڑے پر سوار تھا آپ نے اس کو گھوڑے کو ڈرا دیا گھوڑا بھاگا بد کا بندہ گرا اور مر گیا اس کو بھی قتل میں شمار کیا گیا اس کی تفصیل ہے مگر ان تمام قتلوں کے بدلے میں بندے کو قتل نہیں کیا جائے گا یہ تو جان بوجھ کر جو قتل کرے بِالْمَعْرُوفِ ایک کتاب ہے ابھی حال میں چھپی اور میرے جاننے والے ہیں جن کی کتاب ہے یہ مفتی امام عادل کی قوانین عالم پر اسلامی قانون کی برتری مل جاتی ہے ہر جگہ سلام امریکہ میں مل جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں پوری دنیا کے اندر قتل کو فوجداری مقدمہ مانا گیا اس کو حکومت کی ایک ذمہ داری اور حکومت کی سمجھیے گا کہ حکومت کا جرم مانا گیا اسلام نے اس کو فوجداری مقدمہ نہیں اس کو دیوانی مقدمہ مانا جس آدمی کا قتل ہوا اس کے وارثوں کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے آج قتل ہو جاتا ہے اور پھر اگر قتل ہو تو پھانسی کی سزا اور اس کے پاس کہتے ہیں جی صدر مملکت کے پاس اپیل کی درخواست پہنچ گئی ہے نانی خسم کرے دو طرح چھٹیاں پڑے قتل ہوا کسی کا اور معاف کرے گا صدر مملکت اس کو کیا اختیار ہے صدر مملکت معاف کرے انبیاء نہیں معاف کر سکتے ہیں جس کا قتل ہوا صرف اس کے وارثوں کو اختیار ہے اور اگر اس کے وارث معاف کریں تو حکومت کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کو کوئی سزا دے مگر آج جو رومن لا ہے پوری دنیا غلام ہے اس قانون کی ایسے کہنے کے لیے کہتے ہیں ہندوستانی قانون اور پاکستانی قانون حقیقت میں سب کے سب رومن لا کے غلام ہیں اس میں قتل کو فوجداری مقدمہ بنایا گیا تو اگر قتل کر دے یہ سارے کہیں گے ہم سب نے معاف کیا تم نے معاف کیا حکومت نے تھوڑا معاف کیا اس کو سزا دی جائے گی اس سے نتیجہ کیا نکلے گا آپس میں دشمنیاں اور آپس میں جنگیں اور جھگڑے ہوں گے اور جو اسلام کا طریقہ ہے اس سے ایک مرنے والا مر گیا لیکن اس کے بعد انہوں نے معاف کر دیا تو آپس میں برادرانہ ماحول بن جائے گا پیار و محبت کا ماحول بنے گا فمن عفی اللہ چنانچہ فوراً کہا گیا جس کے لیے معاف کیا گیا میں نے یہ بحث اس لیے کی کہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ معاف کرنے سے تو نہیں معاف ہوتا ہے یہاں تو سارا گاؤں کہتا ہے جی ہم نے معاف کیا پولیس کہتے ہم نے تھوڑا معاف کیا آپ آئیے سزا لگے گی لیکن شریعت اللہ کا قانون فمن لہو تو جس کو معاف کیا گیا من ہی اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل گئی کچھ معافی کا کیا مطلب یہ کہہ دیا کہ ہم قتل کے بدلے میں قتل نہیں بلکہ صرف جرمانہ لے لیں گے اتنا معاف کر دیا گیا فرمایا اگر معافی مل گئی تو اب جس نے معاف کیا ہے اس کو چاہیے کہ جب اس نے بلند اخلاق کا ثبوت دیا آئندہ بھی اخلاق پر برقرار رہے آئندہ کیسے رہے گا معاف کر دیا کہا ٹھیک ہے جرمانہ دے دو اور جرمانہ طے ہوا سو اونٹ اس نے کہا ابھی ابھی دے ادھر ہی بیٹھا بیٹھا دے معروف تو پھر پیچھا کرنا ہے نیکی کے ساتھ اور جس کو معاف کیا گیا اس کو کہا ادا ان بلے احسان اس کو ادا کرنا ہے نیکی کے ساتھ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ رحمہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ہلکا کرنا ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اس کو فوجداری مقدمہ نہیں بنایا اور معاف کرنے سے معاف معاف کر دیا اور دیت کی اجازت دے دی اور اگر کوئی کہے ہمیں پورا معاف کر دیا ہم دیت بھی نہیں لیں گے تو پورا معاف ہو جائے گا فمن اعتدى بعد ذلك تو جو اس کے بعد زیادتی کرے معاف کر دیا اور اس کے باوجود کوشش کر رہا ہے قتل کرنے کی معاف کر دیا لیکن دیت نہیں دے رہا ہے معاف کر دیا اور دیت طے ہو گئی اس سے زیادہ مانگ رہا ہے یہ سب کی سب زیادتی فلاح و عذاب و تعلیم اس کے لیے دردناک عذاب ہے وہ دین جس کی ابتدائی ہوتی ہے السلام سلامتی سے امن سے پیار سے محبت سے جب اس میں یہ کہا گیا کہ آزاد نے اگر قتل کیا تو اس کو قتل کر دو تو وہ آج والی بات واپس آئے گی کہ کمال ہے جی اسلام کا قانون جو قتل کرے اس کو قتل کر دو ایک بندہ تو اس نے مار دیا ایک کو اور مار دو بندی کم ہو جائیں گے دنیا میں فرمایا کم نہیں ہوں گے زیادہ ہوں گے عقل سے کام لو وَلَكُمْ فِي فلقص حیات اور بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے یا ولباف اے عقل والو قصاص میں برابری میں تمہارے لیے زندگی ہے ایک تو برابری اور دوسرے بدلہ لینا دونوں میں زندگی ہے اگر بدلہ لیں گے آج ایک آدمی نے دیکھا کہ فلاں گاؤں کا بڑا نمبردار چوکیدار اور سرپنچ اور پتہ نہیں کون اس نے فلاں کا قتل کیا تھا دوسرے دن ہی برسر عام جو اسلامی قانون ہے اس کو کال کوٹری میں نافذ نہیں کیا جاتا ہے برسر مجمع سب کے سامنے تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو ان کو بھی سبق ملے جب اس کو قتل کیا گیا ہزاروں لوگوں کے روک کے کھڑے ہو گئے بھائی ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے یہاں تو جو کرتا اس کی گردن کٹتی ہے تم فل قساس حیات احساس میں تمہارے لیے زندگی ہے یا او عقل والو پوری دنیا عقل سے خالی ہو گئی اور دنیا قتل و غارت سے بھر گئی لعلکم تتقون شاید کہ تم متقی ہو جاؤ پرہیزگار ہو جاؤ شاید کہ تم بچ جاؤ یہی طریقہ ہے بچنے کا ایک نیکی گزری ایک اور نیکی قتل کا ذکر آیا تھا نا تو قتل میں بندہ مر جاتا ہے ایک آدمی کو پتا لگا کہ میرا نمبر آ گیا ہے اب مرنے کا تو کہا اس کے لیے کہ اور نیکی ہے وہ کیا نیکی ہے کہ مرنے سے پہلے بتا دے کہ میرا مال کس کس کو ملے گا بیٹے کو کتنا بیوی کو کتنا اور یا بیوی کہے شوہر کو کتنا ماں باپ کو کتنا دوسرے رشتہ داروں کو کتنا اس کو وسیعت کرنا کہتے ہیں یہ وسیعت کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے لیکن یہ اس وقت میں تھا جب سب کے حصے کر کے نہیں بتائے گئے تھے آہستہ آہستہ احکام آئے پہلے یہ کہا کہ وسیعت کر دو کیونکہ لوگوں کا یہ ذہن تھا کہ وسیعت کچھ نہیں مرنے والا مر گیا مال ہم اپنے اعتبار سے تقسیم کریں گے کہا نہیں اس کو بھی کچھ اختیار دو یہ وسیعت کرے اس کی وسیعت کا اعتبار کرو اس کے بعد ہر ایک کے حصے بیان کر دیے جو چوتھے پارے میں سورے نسا میں آئیں گے اور جب حصے بیان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وسیعت طلبار اب جس کو حصہ ملتا ہے اس کے لیے وسیعت کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کے لیے کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی ہے فرض کی گئی علیکم تمہارے اوپر اذا حضر جب حاضر ہو جائے احدکم تم میں سے کسی کے پاس الموت موت کیا فرض کی گئی ان طرح کا خیرہ اگر وہ چھوڑتا ہے کچھ مال کچھ مال پیچھے چھوڑ رہا ہے تو فرض کی گئی کیا الوسیت وسیعت کرنا کس کے لیے لل والدین بالمعروف معروف والدین کے لیے ماں اور باپ کے لیے و اور رشتے داروں کے لیے بالمعروف معروف کے ساتھ نیکی کے ساتھ وصیت کرے کس کو کتنی ضرورت ہے کس کے کیسے حالات ہیں اس اعتبار سے وصیت کرے یہ تم پر فرض کیا گیا حق فن عال المتقین یہ حق ہے پرہیزگاروں پر یعنی یہ فرض کیا گیا ہے پرہیزگاروں پر اور پرہیزگاری کا تقاضا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے فمن بدلہ ہو بادامہ سمیا وہ آدمی جس نے بدل دیا اس کو بعد سمیعہو اس کے بعد کہ اس نے سنا وسیعت کی تھی لیکن اس کے بعد اس نے کہا نہیں نہیں ایسی نہیں تھی یوں وسیعت تھی فَإِسْمُهُ فَإِنَّمَا ہو تو بے شک اس کا گناہ عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر ہے یو جو اس کو بدلتے ہیں بدلنے والے پر گناہ ہے پھر کرنے والے پر گناہ نہیں ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سننے والا ہے وہ سن رہا ہے کہ مرنے والے نے کیا وصیت کی تھی اور اس نے کیسے اس کو بدلا ہے علیم جاننے والا ہے لیکن ایک تیسرے آدمی نے دیکھا کہ ایک گڈھا وصیت کر رہا ہے مگر اس کو وصیت صحیح طرح نہیں کی جا رہی ہے وہ صرف اپنے تعلق کو دیکھ رہا ہے ایک بیٹا ذرا پیار سے پیش آیا تو کہنے لگے آگا مال اس کو اور دوسرا بےچارا بہت محتاج ہے چلو پانچ پرسینٹ اس کو بھی دے دینا اور پھر فلانے میرے دوست کو بھی دے دینا اور فلانے کو بھی دے دینا ایک سمجھدار بندہ پاس بیٹھا تھا اس نے کہا کہ ایسے نہ وسیعت کرو ایسے وسیعت کرو اگر ایسے کسی نے کیا تو اس پر کوئی گنا نہیں ہے یا یہ ہے کہ کسی نے بالکل غلط وسیعت کی تھی اور دوسرے نے اس کو سمجھایا بجھایا یا اس کے رشتہ داروں کو اور انہوں نے صحیح طریقے سے وسیعت پر عمل کیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں فمن خافا تو جو کوئی ڈر گیا من موسن وسیعت کرنے والے سے جنفن ایک طرف جھک جانے سے او اسمن یا گناہ کرنے سے فاصلح بینہم تو اس نے صلح کرائی ان کے درمیان فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں بظاہر یہ بھی وصیت کو بدل رہا ہے لیکن یہ بدل نہیں رہا ہے یہ صحیح وصیت پر لگا رہا ہے اس لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا اب جب وارثوں کے حصے بیان ہو گئے تو وارث کے لیے وصیت کرنے کی اجازت تو رہی نہیں لیکن نیک کاموں کے لیے وصیت کرے اور یا یہ وسیعت کرے کہ میرے مرنے کے بعد اتنا مال فلاں مدرسے کو اتنا مسجد کو اور اتنا یتیموں کو اتنا مسکینوں کو دے دینا اس کی اجازت ہے لیکن اگر کسی درویش نے سارے مال کی وصیت کر دی اس کا اعتبار نہیں وسیعت زیادہ سے زیادہ ایک تہائی میں لاگو ہو سکے گی اس سے زیادہ نہیں ایک آدمی نے تین لاکھ روپے چھوڑے اور اس نے کہا کہ تین لاکھ روپے میری طرف سے مدرسے کو دے دینا تین لاکھ نہیں دیے جائیں گے زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ دیا جائے گا اور باقی اس کے وارثوں کو ملے گا تو کیا کسی رشتے دار کو کسی صورت میں وسیعت کر سکتے ہیں حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا رشتے دار ہے جس کو حصہ ملنا چاہیے تھا لیکن کسی وجہ سے نہیں مل رہا ہے کوئی رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے تو اس کے لیے بھی وصیت کر سکتے ہیں چونکہ اب اس کو حصہ نہیں مل رہا ہے اور اس کی مثال پیش کی ایک بیٹا ایمان لایا ماں ایمان نہیں لائی اور ماں اس کے ساتھ ہی رہتی ہے اور بیٹے نے دیکھا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا لیکن میرے مرنے کے بعد کیونکہ میں ایمان والا ہوں اور ماں ایمان والی نہیں اور ماں کو کچھ وراثت میں حصہ نہیں ملے گا اس بیٹے کو اختیار ہے کہ اپنی ماں کے لیے کچھ وصیت کر دے اس لیے کہ اس کو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کی والدہ بھی مولانا کے آخری دم تک ایمان نہیں لائی تھی بعد میں ایمان لائی مولانا نے ان کے لیے وصیت فرمائی تھی یہ اسلام کا قانون ہے اگر کوئی آدمی ہمارا چلا جائے گا ہمارے یہاں سے اس کو وسیعت نہیں وراثت نہیں ملے گی اور کوئی کوئی ادھر سے آئے گا تو اس کو بھی ہم نہیں اس کے قائل کہ اس کو ماں باپ سے وراثت ملے گی ہم کہتے ہیں ادھر سے بھی محروم ادھر سے بھی محروم ادھر سے محروم ہو گیا بات سمجھ میں آتی ہے کوئی قادیانی بن گیا کوئی اور کچھ بڑا بن گیا اس کو کیوں جائیداد ملے گی ایک ایمان والے نے محنت سے پسینے اور خون کی کمائی کمائی وہ اس کو مل جائے گی اس کی گاڑی کمائی نہیں ملے گی لیکن کوئی ایمان لایا تو اس کو باپ کی جائیداد سے حصہ کیوں نہیں ملے گا اس کی حکمت سب سمجھ میں آتی ہے کہ جب بے شمار لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باپ کی کی جائیداد کے ساتھ چپکے رہنے کی وجہ سے ایمان سے ہی محروم ہو جاتے ہیں کہ جی اگر ایمان کا اظہار کروں گا تو بڈھے کی جائیداد نہیں ملے گی اور پتہ چلا ایمان سے ہی محروم ہو گیا مال کی لالچ میں کھاؤ اس کو بھی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا وراثت میں حصہ تو نہیں ملے گا ہم قانونی طور پر نہیں دلائیں گے لیکن بالفرض کسی کو اس کے باپ کی جائیداد مل جائے تو یہ بھی اس کے لیے حلال ہے حرام نہیں ہے یا الذین آمنوا منو علیکم الصیام ایک اور نیکی روزہ رکھنا اے ایمان والو فرض کیے گئے تمہارے اوپر و روزے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ قصاص کے لیے بھی کہا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ مصیبتوں میں جو ڈٹ جائے اس کے لیے بھی کہا یہ پرہیزگار ہے اور روزہ بھی کس لیے تاکہ پرہیزگاری ہو پرہیزگار لیکن انسان جس کے پاس ساری نیامتیں موجود ہیں لیکن کھا نہیں سکتا پی نہیں سکتا میرے رب کا حکم ہے اس سے اس کو کیا سبق ملے گا کہ حرام چیزوں سے رکو اس لیے کہ رب کا حکم ہے اور اس رکو کے آخر میں آ رہا ہے کہ جو تم نے سبق حاصل کیا کہ حلال کو بھی اللہ کے حکم سے نہیں کھایا نہیں پیا تو اب حرام کے لیے بھی اللہ کا حکم ہے اس کو بھی مت کھاؤ جو آدمی رمضان بھر روزہ رکھتا ہے اور نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے اور پھر رمضان کے بعد رشوت کھاتا ہے اور چوریاں کرتا ہے اور جھوٹ کی کمائی کھاتا ہے تو اس کو گویا قرآن احساس دلا رہا ہے تو کیسا پرہیزگار بنا کوئی کہے کہ روزے یہ تو بڑا مشکل کام ہے جون کا مہینہ اور پھر پورا دن بھوکا رہنا کل زیادہ دن تھوڑے ایام محدودات گنتی کے چند دن ہیں صرف کتنے تیس دن اور بعض دفعہ انتیس دن اس سے زیادہ نہیں وہ ہمارے علاقے کی بات ہے کسی نے روزہ رکھا تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ ایک مہینہ روزے کا باقی اس نے کہا کچھ نہیں بس آیا رمضان گیا رمضان پیچھے رہ گئے نو اور بیس بس ایک روزہ رکھ نو اور بیس زیادہ تھوڑے رہے گنتی کے چند دن ہیں لیکن ان دنوں میں کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے کوئی سفر پر بھی ہو سکتا ہے فرمایا اللہ کے دین میں آسانی ہے ومن کان منکم مریضا تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو کہ وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو او علا سفر یا سفر پر ہو اور روزہ نہ رکھ سکتا ہو فعدت من ایام اخر تو گنتی گن لینا ہے دوسرے دنوں میں اتنی تعداد کو پورا کر لینا ہے دوسرے دنوں میں تین دن سفر میں نہیں رکھ سکا دوسرے دنوں میں رکھ لے چار دن بیماری میں نہیں رکھ سکا دوسرے دنوں میں یہ چار دن روزہ رکھ لے لیکن کوئی بیمار ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جو بچارہ سرے سے روزہ رکھ ہی نہ سکے اور اس کو ٹھیک ہونے کی بھی امید نہ ہو اور ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہوں کہ آپ کو بس منتظر رہو کہ کب پیغام آ جاتا ہے ایسا بیمار کیا کرے اور میں ایسا بیمار روزے کے بدلے میں فدیہ دے والن وَعَلَى الَّذِينَ ہوتی ہو اور وہ لوگ جو سرے سے طاقت ہی نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی فدیت ان کے اوپر فدیہ ہے تو عام ایک مسکین کو کھانا کھلانا ان کے ذمے یہ فدیہ ہے الگ الدین ہو یہ آیت قدر مشکلات قرآن میں سے ہے ظاہری طور پر اس کا معنی ہے ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے ذمے فدیہ ہے طاقت رکھتے ہیں اور پھر فدیہ دے دیں کہا گیا یہ ابتدائی دور کے لیے تھا کہ دونوں اختیار تھے روزہ رکھنا چاہتے ہو رکھ لو اور اگر نہیں رکھ سکتے ہو تو چلو اس کا فدیہ دے دو اس کے بعد یہ اجازت نہیں ہے دوسری تفسیر کی گئی کہ نہیں اس سے پہلے لا چھپا ہوا ہے جو طاقت نہ رکھتے ہوں لیکن تیسری تفسیر جو جمہور کی تفسیر ہے وہ تفسیر یہ ہے اور عبداللہ ابن عباس نے بھی فرمائی کہ یوتیفون کے معنی ہیں جو بمشکل تمام روزہ رکھ سکیں یعنی جن کے لیے بہت مشکل ہو روزہ رکھنا نہ رمضان میں رکھ سکتے ہیں نہ غیر رمضان میں رکھ سکتے ہیں ان کے ذمے ہے فدیہ دینا اور فدیہ کتنا ہے بدل تمام مسکین مسکین کو کھانا کھلانا صبح و شام کا جتنا کھانا ایک مسکین کھا سکتا ہے اتنا کھلا دینا مسکین کو کھانا کھلا دو یہ بھی فدیہ ہو گیا اور ایک اندازہ لگایا کہ مسکین کتنا کھانا کھاتا ہے اتنا صدقہ دے دیا یہ بھی فدیہ ہو گیا اور ایک تیسرا کہ جتنا ایک آدمی کا صدقہ فطر ہے اتنا ایک آدمی کی طرف سے فدیہ دے دو یہ بھی فدیہ ہو گیا لیکن علماء نے اس کی تصریح کی کہ یہ جو تیسری والی شکل ہے چونکہ صدقہ فطر کم ہوتا ہے تو ہر آدمی اس کی طرف لپکے گا کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ایک مسکین کا معمول کے مطابق کھانا ہوتا ہے ہمارے شہر کے اعتبار سے تقریباً سو روپیہ اتنا ایک روزے کی طرف سے رکھو تو تیس روزوں کی طرف سے مان لو کہ تقریباً تین ہزار روپیہ یا پچاس روپیہ رکھے تو پن... کم سے کم پندرہ سو روپیہ روزہ لے یا اگر صدقہ فطر ہی دینا ہے تو صدقہ فطر کئی چیزیں ہیں نا جو مہنگی چیزیں اس کے مطابق دے دے گیہوں بھی صدقہ فطر ہے اور کشمش بھی صدقہ فطر ہے اور گیہوں کتنا ہے ایک کلو چھ سو چھتیس گرام اور کشمش کتنا تھا اس سے ڈبل کر لو تقریباً تین کلو کے قریب تین ساڑھے تین کلو ساڑھے تین کلو کشمش کی قیمت دے دو ایک دن کے بدلے میں اگر صدقہ فطر ہی دینا ہے یہ دے دو فمن ستا ہوا خیرا تو جو کوئی کرے گا اپنی مرضی سے خیرن نیکی کا کام تو خیر اللہ تو اس کے لیے بہتر ہے مطلب بیمار تھا اجازت تھی روزہ چھوڑنے کی رکھ لیا مسافر تھا اجازت تھی روزہ چھوڑنے کی رکھ لیا ایک آدمی کا فدیہ دینا تھا اس نے بہت زیادہ دے دیا اپنی طرف سے خیر اللہ وہ اس کے لیے بہتر ہے وان قسوم خیر اللہ اور یہ کہ تم روزہ رکھ لو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے نہیں تھوڑی غلطی ہوگی دوبارہ پلٹتے ہیں فمن تطوع تو فهو قو خیر اور جس نے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے نیکی کا کام کیا یعنی فدیہ سے بڑھ کر کے دیا وہ اس کے لیے اور بہتر ہے اور جو روزہ رکھنے کی بات ہے وہ اب آئی وان قسوم اور یہ کہ تم روزہ ہی رکھ لو بیمار بھی رکھ لے مسافر بھی رکھ لے یوتی خون بھی رکھ لے تو یہ اور بہتر ہے اور جو بمشکل تمام روزہ رکھے اس میں تین آدمیوں کو اور شامل کیا گیا ایک وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کے لیے بہت مشکل ہے روزہ رکھنا اب دو سال تو دودھ پلائے گی اور پھر اس کے بعد کب بیچاری پتا کرے گی اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ مجھ سے روزہ نہیں رکھا جائے گا اور میرا بچہ سوکھ جائے گا دودھ چھڑانے کی وجہ سے تو وہ اگر روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے تو اس کو بھی اجازت ہے لیکن رکھ بھی سکتی ہے اگر رکھ لیں تو سبحان اللہ دوسرا یہ کہ حاملہ ہے اور اس کو اپنے بچے پر ڈر ہے کہ میرا حمل ضائع نہ ہو جائے کہیں اور وہ روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے کیونکہ ابھی حاملہ ہے پھر بچہ پیدا ہوگا پھر بیچاری دو سال تک اس کو دودھ پلائے گی تو کب روزے کی قضا کرے گی اگر وہ فدیہ دے دے اس کے لیے بھی آسان اور شیخ پانی وہ بوڑھا اور دوبارہ کہتے کھوسڑ بوڑھا جو بیچارہ بالکل گیا گزرا ہے ازگار رکھتا اب لگتا ہے کہ واپس آنے والا نہیں اور یہ روزہ نہیں رکھ سکے گا اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے دے وان خیر خير لكم اور یہ کہ تم روزہ رکھ لو یہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کو تم تعلمون اگر تم جانتے ہو رمضان الذي انزل فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان کا مہینہ الذي انزل فيه القران وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا یہ دوسرے سوال کا جواب اگر سال میں ایک روزے کے مہینے کے روزے فرض کرنے تھے تو کسی اور مہینے کے فرض ہو جاتے رمضان کے کیوں فرض ہوئے کہا رمضان کا روزوں کے ساتھ گہرا تعلق اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے اس میں ایک خاص برکت ہے جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہے اس لیے رمضان کے روزے فرض کیے گئے رمضان کا مہینہ اللہ القرآن وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہد للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت دینے والا ہے وہ من الہدا والفرقان اور ہدایت کی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی باتیں بینات کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے یا یہ ہے کہ فی ہدن اس میں ہدایت ہے اور اس میں حق اور باطل کی باتوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والی آیتیں ہیں فمن شہید منکم الشہر تو جو کوئی موجود ہو منکم تم میں سے الشہر اس مہینے میں فل ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے جو بھی اس مہینے میں موجود ہے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے رمضان عربی کا مہینہ چاند کا مہینہ ہے اور چاند موسم میں بدلتا رہتا ہے اللہ کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہر مہینے کے موسم کا لطف اٹھانے کے لیے چاند کو روزے کا حساب رکھنے والا بنایا ورنہ سورج کا بھی ہو سکتا تھا جون میں رکھ لو مئی میں رکھ لو جنوری میں رکھ لو اگر جنوری کے فرض ہوتے تو جون کے مہینے کے روزے کا لطف کیسے اٹھاتے رمضان کا مہینہ چاند کا مہینہ ہے کبھی جنوری میں بھی آتا ہے اور کبھی جون اور مئی میں بھی آتا ہے جو بھی روزے رمضان کے مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ اس میں روزہ رکھے لیکن دوبارہ بتاتے ہیں کہ وہ جو بیمار کے لیے اور مسافر کے لیے رخصت تھی وہ برقرار ہے کہیں یہ نہ سمجھنا کہ وہ ختم ہو گئی ومن من کا نہ اور جو کوئی بیمار ہو او والا سفر پر ہو فعدت من نخر تو اس کے لیے فعدت تو گنتی گننا ہے شمار کر لینا ہے من ایا من نخر دوسرے دنوں میں ایسا حکم کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے یرید اللہ بکم اليسر اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کرنا صرف امتحان لیتا ہے میرے بندے کتنا کام کر سکتے ہیں ان کے طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالتا بلا یورکم العسر اور نہیں وہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ سختی کرنا بلی دکھ اور یہ بھی ہو سکتا تھا چھوٹ گیا چھوٹ گیا لیکن ایک بندے نے تیس روزے رکھے اور بیمار بیچارے کے پندرہ ہی ہوئے کہا یہ بعد میں قضا اس لیے تھی تاکہ تم اس تعداد کو پوری کر دو وَلِتُكَبِّرُ بھی عَلَى علامہ ادا اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو علامہ اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت کا یہ طریقہ بتایا اس نے تم کو یہ بہترین راستے بتائے وَلَعَلَّكُمْ اللہ تم اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو رمضان کا مہینہ تقوی کا مہینہ ہے تقوا نصیب ہونے کا مہینہ ہے کس طرح تقوا نصیب ہوگا روزہ رکھنے سے خود انسان کو تقوا ہوتا ہے لیکن ایک خاص چیز ہے جس سے تقوی نصیب ہوتا ہے وہ کون سی چیز اللہ سے مانگنا اس مانگنے سے جو انسان کی اخلاق میں بہتری آتی ہے کسی چیز سے نہیں آتی جب اللہ کے سامنے عاجز بن کر بے بس بن کر مانگتا ہے تو تکبر کی جڑیں اٹھ جاتی ہیں جب اللہ کے سامنے لاچار اور بے بس ہو کر مانگتا ہے پھر کہاں تکبر پھر کہاں حسد پھر کہاں اس کے دل کے اندر نفرت اور دوسروں کے لیے حسد اور کینہ رہے گا اخلاق میں بہتری آئے گی تقوی نصیب ہوگا جب بے بس ہو کر اللہ سے مانگے گا اسی کو حاجت روا اسی کو مشکل کشا سمجھے گا اس سے بے پناہ محبت ہو جائے گی اور پھر اپنی ہر آجی اور بے بسی کا اظہار اسی کے سامنے کرے گا اپنے مالک کا تعلق نصیب ہوگا اس کی معرفت نصیب ہو جائے گی اور یہی تو تمام عبادات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصلاؤ عبادت دعا تو عبادت کا مرض ہے عبادتیں کس لیے ہیں تاکہ رب کا تعلق نصیب ہو دعا سے بڑھ کر کسی سے تعلق نصیب ہو سکتا ہے رمضان کے مہینے میں اس کا تذکرہ کرنا اس بات کے لیے کہ پورا مہینہ دعا مانگنے کے لیے جب بھی مانگو لیکن بطور خاص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے وقت میں دعا کی ترغیب دی سحری کے وقت میں دعا کی ترغیب فرمائی عصر اور مغرب کے بیچ میں کا جو وقت ہے اس میں دعا کی ترغیب فرمائی اور جمعہ چار جمعے رمضان میں آئیں گے تو دو خطبوں کے بیچ کی جو گھڑی ہے فرمایا یہ تو ایسی گھڑی ہے لا ترد اس میں تو دعا رد ہو ہی نہیں سکتی ہے اس میں دعا مانگے اور جمعہ کے دن خاص طور سے عصر اور مغرب کے بیچ میں پورا وقت مانگتا رہے اس سے بڑھ کر کے کوئی کام عبادت نہیں ہے لیکن بندوں کی کمزوری کیا ہے دوسروں سے دعا مانگے خود دعا مانگے رو رو کر کے پھوٹ پھوٹ کر کے زیادہ دیر دعا مانگے آدمی کے بس میں نہیں بس تھوڑی دیر دعا اور مانگتا بھی کیسا دعا کرتا ہے بس اب بناتے ہیں اپنی دنیا ہنسنا ہنسنا پتا بھی کچھ نہیں کئی جگہ دیکھا لوگ دعا مانگتے ہیں شریف پڑھا اور کچھ آیات پڑھی اور دعا کا کوئی لفظ ہی نہیں پڑھا اور بس اجمائین بھی رحمت کے ہو رہا اجمائین بھی کہاں جوڑا وہ بھی نہیں معلوم یہ ان پڑھتا کا نتیجہ ہے اور بعض حضرات کو وہ دعائیں بھی مانگتے ہوئے دیکھا کہ جو دعا نہیں بلکہ بد دعائیں ہیں آ رہی ہے سورہ آراف میں ایک آیت جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے بد دعا فرمائی تھی کبھی کبھی دیکھا کہ بعض ایما حضرات اپنی قوم کے لیے وہ دعا کرتے وہ سوچتے ہیں کہ دعا ہو رہی ہے اور قوم بھی کہتی ہے آمین کیونکہ وہ سوچتے ہیں دعا ہے یہ انپڑھتا کے نتیجے ہیں اکیلے دعا مانگنا چاہیے اور اپنا نام لے کر اور اکیلے واحد کے سیرے سے دعا مانگنی چاہیے میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دعا کی ضرورت نہیں تھی آپ نے کیسی کیسی دعائیں مانگی اپنی بے بسی اور آجزی کا اظہار کرتے ہوئے اور واحد کا سیگا استعمال کیا بہت کم جگہوں پر جمع کا سیگا استعمال ہوا اللہ انی اشکو بستی اللہ انی اللہ انی اللہم کا مس لطن مسکین اے پروردگار تجھ سے مانگتا ہوں کیسا مانگتا ہوں میں فقیروں اور بے قصوں اور یتیموں اور مسکینوں کی طرح تیرے گھر پر آ کے مانگتا ہوں ایسے مانگے اس سے زیادہ اللہ کے تعلق پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں وَإِذَا زالیٰ کا عبادی اور جب آپ سے پوچھے میرے بندے سوال کرے میرے بندے آنی میرے بارے میں قریب ہی ہوں یہ قریب کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے انسان دوسروں کو پکارتا تھا مکہ کے کافر کہتے تھے کیوں کہتے تھے کہ اللہ تو ایک عظیم شان ہوتی ہے ہم اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں ہم تو ایک جو ہمارے سامنے موجود ہیں ان سے مانگیں گے یہ ہماری دعاؤں کو اللہ کے پاس پہنچائیں گے فرمایا اللہ سے زیادہ کوئی قریب ہو سکتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تو شہرنگ سے زیادہ قریب ہوں اس سے زیادہ قریب کون ہے جس سے تو مانگے گا فانی قریب اجیب دعوت الداعی میں اجیب قبول کرتا ہوں جواب دیتا ہوں دعوت الداعی مانگنے والے کے مانگنے کو قبول کرتا ہوں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں اذا دعانی جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے بلند لِي تو چاہیے بندوں کو کہ وہ میری بات کو مانے بھی اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں مجھ ہی سے مانگیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ سمجھ اختیار کر لیں تاکہ وہ ہدایت آ جائیں اوپر بھی رمضان کا ذکر آگے بھی رمضان کا ذکر یہ ایک اہم بات تھی بیچ میں روک کر کے اس کو سمجھایا پھر رمضان کا تذکرہ روزہ کہاں سے لے کر کہاں تک رکھیں کہا غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع آفتاب تک نہیں طلوع فجر تک رکھو رات بھر تمہارے لیے اجازت ہے حلال کر دیا گیا تمہارے لیے لئی الصیام رمضان کی راتوں میں ارفت رفت الى نصاہ تمہاری عورتوں کے ساتھ رفس رفت کا مطلب میاں بیوی کی ملاقات نہیں ہے قرآن پاک سب کے پڑھنے کی کتاب ہے مرد بھی پڑھیں عورتیں بھی پڑھیں اور بیت وقت بیٹھ کر کے پڑھیں اولاد بھی پڑھیں ماں باپ بھی پڑھیں تو وہ کوئی ایسا لفظ نہیں بولتا کہ جس کے سن کر کے لوگوں کو شرم آئے بہت اشارے سے باتیں کرتا ہے رفت کہتے ہیں صرف دل لگی کی باتیں کرنا دل لگی لیکن اشارہ وہی ہے دل لگی کی باتیں کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا رمضان کی راتوں میں ہن لباس لکم وانتم مان تم لباس لہن اس لیے کہ جس طرح کپڑوں کے سوا انسان نہیں رہ سکتا اس طرح مرد عورت کے سوا اور عورت مرد کے سوا نہیں رہ سکتا مرد کی قیمت عورت سے ہے اگر گھر میں اس کی بیوی نہ ہو گھر خالی ہے وہ بے حیثیت اور بے قیمت انسان ہے اور عورت اگر اس کا شوہر نہ ہو وہ بھی بے حیثیت و بے قیمت ہے لباس بغیر لباس والے کے نہیں جچتا اور لباس والا بغیر لباس کے نہیں جچتا اور لباس انسان کے ایک ایک چیز سے واقف ہوتا ہے اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے رازوں کے رازدان ہیں ایک دوسرے کے رازوں کے واقف ہیں علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم جان لیا اللہ نے ظاہر کر دیا اللہ نے انکم کنتم تختارون انفسکم کہ تم خیانت دب میں ڈالتے تھے انفسکم سکم اپنے آپ کو یہاں ایک واقعی کی طرف اشارہ ہے شروع میں رمضان کے روزے کا یہ طریقہ تھا کہ افطار کیا اور افطار کے بعد جو کچھ کھانا تھا کھا لیا اور اس کے بعد جب تک نیند آتی ہے تب تک جو کھا لیا پی لیا اور میاں بی آپس میں رہے سہے لیکن جب نیند آ گئی ایک پر تو آنکھ لگ گئی اس کے بعد نہ کچھ کھانے کی اجازت نہ پینے کی اجازت نہ میاں بیوی کے ملنے کی اجازت سب چیزیں بند لیکن بہت لوگ کئی لوگ اس غلطی میں مبتلا ہو گئے کہ نہ جاننے کی وجہ سے ان سے اچانک خطا ہو گئی لغزش ہو گئی وہ بھول گئے اس بات کو کہ آنکھ لگ چکی تھی اور اب میرے لیے اس کی اجازت نہیں تھی اور کچھ وہ حضرات بھی ہیں کہ جو دن بھر بیچارے کام کرتے رہے اور افطار کیا پانی پیا ابھی سوچ ہی رہے تھے عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھی اور اس کے بعد واپس آئے تو تھکے ہوئے تھے آنکھ لگ گئی کچھ کھایا ہی نہیں تھا اب جاگنے کے بعد تو کھانے کی اجازت نہیں تھی تو چوبیس گھنٹے کا روزہ رکھنا پڑ گیا ان لوگوں کے لیے بھی پریشانی آئی فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ معلوم ہے فتح علیکم تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی تم پر توجہ فرمائی وہ آپ اور تمہیں معاف کر دیا اگر اس دوران کسی کو کھانے پینے اور کسی بات میں غلطی ہو گئی اس کو معاف کر دیا اور ویسے بھی بھولے سے کھانے سے دروزہ ٹوٹتا نہیں ہے اب حکم جو ہے وہ یہ ہے فلآن باشرو تو اب تم آپس میں رہو سہو باشرا یباشرو مباشرتن یہ بھی بڑے اشارے کا لفظ ہے آپس میں رہو سہو میاں بیوی کی ملاقات لیکن اشارے والا لفظ رہو سہو وابتغوا ما كتب اللہ لکم اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اولاد ہوں پاکیزہ اس کو تلاش کرو وہ وشربو اور کھاتے پیتے بھی رہو یتبین لکم الخیط الابیض یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے سامنے الخیت الابیض سفید دھاگا من الخیت الاسود کالے دھاگے کے مقابلے میں من الفجر یعنی فجر کے کالے دھاگے کے مقابلے میں بعض حضرات نے کہا کہ پہلے اتنا ہی نازل ہوا تھا الخیط الابیض من الخیت الاسود جس سے صحابہ کو سمجھنے میں غلطی لگی تھی اس کے بعد دوسرا جملہ نازل ہوا تھا من الفجر تو پتا چلا کہ نہیں اصل میں یہ دھاگے سے مراد یہ کاٹن کا دھاگا نہیں بلکہ فجر کا دھاگا مراد ہے کہ صبح کی روشنی رات کی تاریخی دونوں الگ الگ ہو جائیں اور صبح کی روشنی سے پتہ چل جائے کہ رات کی تاریخی اب جا چکی ہے لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس طرح ایک ایک لفظ کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے یہ آیت کا حصہ ہی تھا مگر اس کے باوجود غلطی ہو گئی تھی اور کیوں ہوئی تھی آپ کہیے تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ قرآن کریم بھی پڑھانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے وہ طبقہ جو سب سے پہلے مخاطب تھا اور قرآن کے سائے میں پرورش پا رہا تھا وہ بھی کبھی کبھی آیت کا مطلب سمجھنے میں لغزش ہو جاتی تھی غلطی کر جاتا تھا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے ثم اتم مسیام الى اللیل پھر پورا کرو تم روزوں کو روزے کو الى اللیل رات تک روزہ رکھنے کو رات تک پورا کرو تو فجر یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جائے وہاں سے شروع ہو گیا اور رات کے شروع ہونے تک روزہ رہا ولا تو شروع اور مت تم ان کے ساتھ ملو جلو ان کے ساتھ رہو سہو یعنی ملاقات کرو وان تم فی المساجد اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہوں اعتکاف کرنے والے کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے جو گھر میں رہ رہا اس کے لیے رہنے سہنے کی اجازت ہے تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تقربوها تو تم ہرگز اس کے قریب نہ جاؤ جو اس کے قریب جائے گا وہ اللہ کی حدوں کو پامال کرنے کا مرتکب ہو جائے گا بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ قریب جانے سے بھی بچو قزا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا فرمایا کہ ایک تمہاری زمین ہے اور ایک تمہارے پڑوسی کی زمین ہے تم چاہتے ہو کہ تمہاری گائے تمہاری حد میں چرے اور پڑوسی کا گھاس نہ کھائے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے جوڑ کے اوپر جو گھاس ہے وہ تھوڑا سا اپنا رہنے دو تاکہ جب بھی گائے چرتی چرتی وہاں جائے تو اپنا ہی کھائے اس کا نہ کھائے فرمایا یہی طریقہ ہے کہ اللہ کی حدوں کے قریب تک مت جاؤ اگر قریب پہنچ گئے تو پھر گناہوں سے بچ نہیں سکو گے کزال یبین اللہ آیاتی اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے لعلہم یتقون تاکہ وہ بچ جائیں تقوا کے مانا بچنا تکوا کے مانا پرہیزگاری تاکہ وہ بچ جائیں کس سے گناہ کرنے سے میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم تک تم کو تقوا حاصل ہو جائے اور جب آج حکم ہوا کہ حلال چیز کو بھی نہیں کھا سکتے اللہ کے حکم سے تو اس مشق اور اس تمرین اور اس ٹریننگ سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ جو مال حرام کیا ہوا ہے انسان اس کی طرف نہیں جائے گا وہ کہے گا میں تو حلال کو نہیں کھاتا تھا رمضان میں اس لیے کہ اللہ نے کھانے سے منع کیا تھا تو حرام کو کیسے کھا سکتا ہوں اسی بات کی طرف اس روزے کے بیان کے خاتمے کے اوپر اشارہ ہے ولا تاکلوا اموالکم اور مت کھاؤ تم اپنے معلوم کو بینکم آپس میں بالباطل باطل طریقوں سے جھوٹ سے دھوکے سے فراڈ سے مکاری سے جب رمضان کے مہینے میں اللہ کے حکم سے اپنا مال بھی نہیں کھا سکتے تو دوسروں کا مال دھوکہ دے کر کھا جاؤ رشوت کے ذریعے سے کھاؤ چوری کے ذریعے سے کھاؤ اور ایک اور طریقہ فراڈ کا وہ کیا طریقہ وہ تدلو بل الحکام اور مت تم کھینچو ان مالوں کو حکام تک ان ادلا یدلی ادلا ان لٹکانا مت لٹکاؤ تم ان مالوں کے ذریعے سے حکام تک مطلب مال کا کوئی مقدمہ حکام کے پاس لے جاؤ کس لیے تمہیں معلوم ہے کہ یہ حاکم میری طرف سے رشوت کھا کر کے میرے حق میں فیصلہ دے دے گا اب تم اس کی زمین اور اس کا مال ہڑپ کر رہے ہو کس لیے کہا جج نے فیصلہ دیا میں چھوڑا کھا رہا ہوں میرے ہاتھ میں فیصلہ ہوا ہے ڈگری ہوئی ہے تب میں کھا رہا ہوں فرمایا اگر دھوکے کے ساتھ حاکم تمہارے حق میں فیصلہ کرے گا اس سے وہ مال حلال نہیں ہو جائے گا بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدالت میں فیصلہ تو گواہوں کو دیکھ کر ہوگا اور گواہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں اور فرمایا میری عدالت میں بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے اور میں بھی اگر کوئی فیصلہ کر دوں کسی کے لیے تو میرے فیصلے کی وجہ سے وہ حلال نہیں ہوگا بندے کو خود سوچنا چاہیے کہ حقیقت میں یہ میرا ہے یا نہیں ہے یہ صرف جج نے فیصلہ کر دیا اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ میرا ہے وہ تدلو بھی حکام اور مت لے جاؤ تم اپنے مالوں کو حکام تک لتا کلو فریقن تاکہ تم کھا جاؤ فریقن ایک حصہ من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے بال گناہ کرتے ہوئے تم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو بار بار آپ گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں شاید اشارہ ہے کہ وقفہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے دس آٹھ منٹ کا وقفہ پانچ بجے پھر سبق شروع ہوگا سبحان اللہ و بگے سبحان اللہ العظیم